کل م اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین اظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں معذر سامین کرام آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر ہزاروں مذہب ہیں ہر مذہب کا الگ الگ نام ہے ہر مذہب کی الگ الگ شناخت ہے ہر مذہب کی الگ الگ پہچان ہے یہ بات اور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو مذہب پسندیدہ ہے اور اللہ کے یہاں جو طریقہ قابل قبول ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے اندین اللہ اسلام اللہ تعالیٰ تو بطور مذہب کے مذہب اسلام ہی کو قبول کرتے ہیں امن تغی غیر السلامی دینا من اسلام کے علاوہ کوئی اور دھرم کوئی اور مذہب اتحاد کے نام پر اتفاق کے نام پر جمہوریت کے نام پر سیکولرزم کے نام پر مل جل کر رہنے کے نام پر اللہ تبارک تعالیٰ کسی اور مذہب کو قبول نہیں کرتے لاکھ اتحاد کے جلسے کر لو اتفاق کا جشن منا لو اللہ کو جو طریقہ پسند ہے وہ مذہب اسلام ہے وہ میب تقی غیر السلامی دین فلن اقبال جو اسلام کے علاوہ اور طریقہ چاہے گا اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے تمام باطل طریقوں کو ختم کر دیا رسوم جاہلیت کو مٹا دیا تمام ادیان کا خاتمہ ہو گیا اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین دیا جو طریقہ دیا جو مذہب دیا وہی دین وہی طریقہ وہی مذہب اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اس سے پہلے دنیا کے اندر ہزاروں مذہب آئے اپنے اپنے وقت کے اندر ہو سکتا ہے وہ برحق رہے ہوں سچے رہے ہوں اور اس وقت اس مذہب کے ماننے والوں کو اس میں نجات رہی ہو لیکن آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد اور رسالت کے بعد کوئی مذہب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے آپ کی آمد کی خوشخبری اور آپ کی آمد کی پیشنگوئی گوئی ویدوں کے اندر بھی ہے آسمانی کتابوں میں ہے توریت میں ہے انجیل میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا قوموں کی ہدایت کے لیے حضرت آدم علیہ صلاط وسلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ صلاط وسلام تک پیغمبروں کو اللہ نے نبوت سے نوازا اور رسالت سے نوازا فرمایا کہ موسا عیسا لوت ابراہیم شیش آدم تمہاری نبوت تمہاری رسالت اس وقت قابل قبول ہوگی اور تم نبی اس وقت بنائے جاؤ گے رسول اس وقت بنائے جاؤ گے پہلی شرط یہ ہے کہ نبوت کی آخری کڑی اور نبوت کا آخری سلسلہ جہاں نبوت ختم ہو رہی ہے خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک تم ایمان نہیں لے آتے تمہیں نبوت ملنا تو دور کی بات اور تمہیں رسالت ملنا تو دور کی بات تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں سے اللہ تبارک تعالی نے معاہدہ کیا وعدہ لیا اور ان سے اقرار کروایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے ان کی رسالت اور نبوت کا یقین کرو گے تب جا کر تمہارا ایمان معتبر ہوگا اور پھر تم نبی بنائے اور رسول بنائے جانے کے لائق ہوگے ہر نبی نے یہ پیشن گوئی دی ہر رسول نے اس کی تلا دی ہر آسمانی کتاب نے اس کے بارے میں خبریں دی چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد تھی جیسے کہ برسات سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور موسم بہار سے پہلے خوشبوئیں بکھری جاتی ہیں فضا میں آپ کی آمد سے پہلے دنیا کا نظام بدل گیا خوشبوئیں آنے لگی مہک آنے لگی آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی یہودی یہی سمجھ رہے تھے کہ آقا ہمارے درمیان آئیں گے عیسائی یہ سمجھ رہے تھے آقا ہمارے درمیان آئیں گے بنو قریضہ بنو نذیر جو قبیلے تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے اندر بھیجے جائیں گے ہمارے خاندان کے اندر بھیجے جائیں گے بہرحال جب اللہ کے حبیب پاک آخائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست اور رسالت ان کے توقعات کے خلاف ہوئی ان کے آرزوؤں کے خلاف ہوئی ان کے سمجھ سے ہٹ کر ہوئی تو کلام پاک میں اللہ نے فرمایا یہ ایسے پہچانتے تھے جیسے بیٹا باپ کو پہچانتا ہے اور باپ بیٹے کو پہچانتا ہے آقا کی معرفت ان کو تھی کتابوں کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی تھی وہ نشانیاں مکمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں لیکن چونکہ ایک تعصب تھا ایک دشمنی تھی کہ آخا ہمارے درمیان کیوں نہیں آئے آخا قریش میں کیوں پیدا ہو گئے عرب میں کیوں پیدا ہو گئے یہود و نصارہ میں اور پھر فلاں فلاں قبیلے میں آپ کی دہشت کیوں نہیں ہوئی تو چنانچہ ان کے دلوں میں وہیں سے بغض پیدا ہو گیا وہیں سے حسد پیدا ہو گیا اور وہاں سے وہیں سے انہوں نے آقا کے خلاف سازشیں رچنا شروع کر دی دشمنی وہیں سے شروع کر دی آپ کے خلاف مواد تیار کرنا آپ کے خلاف الزامات لگانا جھوٹے نبیوں کو پیدا کرنا جھوٹے رسولوں کو پیدا کرنا امت کے اندر اطراف پیدا کرنا امت کے اندر توڑ پھوڑ پیدا کرنا کلام پاک کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا کرنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یہ لوگ وہیں سے شروع کر بیٹھے اور یہ تاریخ آج کی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے کہ اسلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں کلام پاک کے مقابلے کے اندر فرقان الحق کے نام سے کوئی جھوٹا کلام پاک مرتب کیا جا رہا ہے جب سے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے اسی وقت سے یہ تاریخ بننے لگی وقال اللہ کفرو لا تسما لہد القرآن انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤ شور مچاؤ اور کلام پاک کے سننے کے اندر خلل ڈالو آقا کی سیرت تک نہ پہنچو اس طریقے سے سازشیں اسی وقت سے شروع ہو گئی حضرات صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کے بیچ بوئے گئے ایک طرف اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ اور ایک طرف حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ اس قسم کے اختلافات حضرات صحابہ کرام کے درمیان اشتہادی پیدا ہو گئے پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا بہرحال جب کبھی دنیا میں آپ جانتے ہیں حق آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے سچا قانون آتا ہے اور سچا مذہب آتا ہے مخالفتیں ہوتی ہیں دشمنیاں ہوتی ہیں الزامات کی بھرمار ہوتی ہے اور یہ سلسلہ آج کا کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام حضرت شیش علیہ سلاۃ وسلام حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام حضرت ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کون سا پیغمبر ہے جس کو نہیں ستایا گیا جس کو گالیاں نہیں دی گئیں اور جس کو ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا بعض پیغمبروں کو کیا قتل نہیں کیا گیا کیا بعض پیغمبروں کو زندہ دفن نہیں کیا گیا کیا بعض پیغمبروں کے سروں پر آرے نہیں چلائے گئے تو یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ آج اسلام کے خلاف لہر چل رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف لہر چل رہی ہے عجیب بات یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ جب مذہب کو کسی سے چھینتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے دین کو چھینتے ہیں حدیث پاک میں سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمایا اللہ میوری خیرہ الدین اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں دین اور دین کی سمجھ اسے نصیب فرماتے ہیں یہ کتا کھانے والی قبیص قوم یہ شراب کے اندر لت پت ہو کر اپنے ماؤں کی آبر لوٹنے والی اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرنے والی قوم ان کو کیا پتا آخا کا کردار کیا ہے آخا کی سیرت کیا ہے اسلام کیا ہے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے بھلائی کو چھین لیا ہے اور جب بھلائی کو چھین لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کتے کی بھوک بھوکنے لگتی ہیں قومیں سور کی طرح ہانپنے لگتی ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا کیا جملے وہ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیے اور اس کہنے کے اثرات کیا ہوا کرتے ہیں یہودی مذہب ہے یہودا نام کی طرف وہ مذہب منسوب ہے عیسائی مذہب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی طرف وہ مذہب منسوب ہے یعنی دنیا کے مذہبوں کا آپ مطالعہ کریں کسی آدمی کی طرف کسی ملک کی طرف کسی علاقے کی طرف کسی شخصیت کی طرف ہندو دھرم ہے وہ ہندوستان کا دھرم ہے ہندوستان کا مذہب ہے ہندوستان کے ملک کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے بدھ مذہب ہے گوتم بدھ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے عیسائی مذہب ہے حضرت عیسیٰ علیہ عصلاۃ وسلام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے یہودی مذہب ہے یہودا کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے جتنے بھی مذاہب باطلہ ہیں جو اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں وہ یا کسی شخصیت کی طرف یا کسی ملک کی طرف یا کسی علاقے کی طرف منسوب ہے مذہب اسلام نہ مکے کی طرف منسوب ہے نہ مدینے کی طرف منسوب ہے نہ اللہ کی کتاب کی طرف منسوب ہے نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب ہے یہ دو عدالتوں کے اندر محمدن لا کہا جاتا ہے یہ بھی شرعی نقطۂ نظر سے غلط ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حق نہیں دیا تھا مذہب اسلام کے اندر مداخلت کرنے کا قانون بنانے کا مذہب بنانے کا ان ہوا اللہ اللہ کے حبیب پاک آخا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ سلاد وسلام کے ذریعے سے آپ کی طرف جو وہی کرتا ہے وہی بات آپ بیان کرتے ہیں اپنے من سے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے آخا کچھ نہیں کر سکتے زہر کی چار رکعت کو دو نہیں کر سکتے فجر کی دو کو چار نہیں کر سکتے آپ کو اللہ نے کچھ پاور نہیں دیا دین کے اندر رد و بدل کرنے کا یا لیما تو ہر رنما اللہ تب تغی مرضات ازواجی اللہ غفور الرحیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جس چیز کو حلال کیا آپ کیوں حرام کرتے ہیں آپ کو اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اس لیے عدالتوں کے اندر یہ لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے محمد اللہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہیں یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا دین ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بھیجا ہوا مذہب اور اسلام ہے اس میں ولی تو ولی پیران پیر تو پیر گو سے پاک تو گو سے پاک اللہ کے حبیب پاک سید الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانس سید البشر ساقی کوثر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے اسلام نہ آپ کی شخصیت کی طرف منسوب ہے نہ مکے کی طرف منسوب ہے نہ جبرائیل کی طرف منسوب ہے ان کے دماغ کو کتے نے چاٹ لیا ہے اسلام کے معنی سلامتی کے ہیں اسلام کے معنی امن کے ہیں وہ خبیصو مذہب اسلام کو گالیاں دینے والوں مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں اسلام کا معنی جان لیا ہوتا اسلام کا ترجمہ جان لیا ہوتا اسلام کے معنی سلامتی کے اسلام کے معنی شانتی کے اسلام کے معنی امن کے اسے جو مانتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ کسی اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے اسلام کعبے کا نام نہیں ہے اسلام حجر اسود کا نام نہیں ہے اسلام صفا مروا کی پہاڑی کا نام نہیں ہے اسلام مینا اور عرفات اور مزدلفہ کا نام نہیں ہے اسلام امن کا نام ہے اسلام شانتی کا دھرم ہے اسلام سلامتی کا دھرم ہے اسی لیے مذہب اسلام کو اسلام کہا جاتا ہے اور اسے جو مانتا ہے اسے کوئی اور نام نہیں دیا جاتا اس کو کہا جاتا ہے مسلمان اس قال قال له ربه اسلم اسلمت لرب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ مسلمان ہو جائیے اسلام کو مان لیجئے تو انہوں نے کہا اسلم تو اس کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں سلامتی پر چلنے والا سلامتی کو ماننے والا سلامتی کے راستے کو قبول کرنے والا امن کا پیغام دینے والا شانتی کا پیغام دینے والا اس کو کہتے ہیں مسلمان دھرم کا نام اسلام ماننے والے کا نام مسلمان مسلمان کی تعریف بخاری کھول کر دیکھو ترمیزی کھول کر دیکھو اور اندھو کتا کھانے والو مردہ کھانے والو ماؤں کی آبرو لوٹنے والوں اپنی عورتوں کی آبرو محفوظ نہ رہ سکی تمہیں پانی میں اور پیشاب میں تمیز نہ رہ سکی زندوں اور مردوں میں تمہیں تمیز نہ رہ سکی حدیثوں کو کھنگال کر دیکھو تمہیں فتنی کی حدیثیں دکھائی دیتی ہے تمہیں تشدد کی حدیثیں دکھائی دیتی ہے تمہیں دہشت گردی کی آیتیں دکھائی دیتی ہے تمہیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ غیر مسلم جہاں ملے اس کو قتل کر دو اس کو مار ڈالو اندو تم نے اس کا پس منظر نہیں دیکھا اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا تم نے یہ سمجھا کہ کلام پاک دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کاری کی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں آنکھیں کھولو انسان کے بچے بنو آدمی کے بچے بنو اللہ کے حبیب پاک پاک آخا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف کی یہ بھی تعریف کر سکتے تھے مسلمان وہ ہے جو پنج وقتہ نماز پڑھے کیوں بھی یہ تعریف نہیں ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتا کیا مسلمان وہ نہیں ہو سکتا جو حج بیت اللہ کرے مسلمان وہ ہے جو زکوٰۃ دے مسلمان وہ ہے جو کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کی تلاوت کرے مسلمان وہ ہے جو صدقہ کرے خیرات کرے مسلمان وہ ہے جو مساجد کو تعمیر کرے مسلمان وہ ہے جو مدارس کو تعمیر کرے مسلمان وہ ہے جو یتیموں کی پرورش کرے ہزاروں باتوں سے مسلمان کی تعریف کی جاتی تھی اندھو خبیصو کسے تم دہشت گرد کہہ رہے ہو کس مذہب کو گالیاں دے رہے ہو کس مذہب کو کہہ رہے ہو یہ تقریب کی تعلیم دیتا ہے یہ دہشت گرد کی تعلیم دیتا ہے قربان جائے آخائے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے آقا ہم آپ پر ہمارے ماں باپ ہماری اولاد ہماری ضروریت قیامت تک آنے والی نسل انسانی آپ کے جوتوں پر قربان ہو آپ نے تعریف کی تو ایک چانٹا مارا امریکہ کے گال پر ایک چانٹا مارا آپ نے برطانیہ کے گال پر ہالینڈ کے گال پر ڈینمارک کے گال پر جن خبیصوں نے ہالینڈ کے خبیص نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسمے کو ایک برہنا عورت کی پشت پر نقل کیا سم اور پھر کلام پاک کی آیتوں کو اس کی شرمگاہ کے پاس سینے کے پاس لکھا آرٹ کا نام دیا کلچر کا نام دیا برہنا عورت پر خدا کے کلام کو لکھنے والوں تمہیں اسلام کی تعلیمات سے کیا لینا دینا قرآن کی تعلیمات سے کیا لانے دینا تم اپنی ماں کی آبرو بچاؤ تم اپنی بیٹیوں کی عصمت بچاؤ تم اپنی جو ہے بہو بیٹیوں کی عزت بچاؤ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسلمان کی تعریف ہزاروں باتوں سے کر سکتے تھے کہ مسلمان داڑھی رکھنے والا مسلمان امامہ رکھنے والا مسلمان پیشانی میں نماز کا گھٹا رکھنے والا مسلمان عورت نقاب پہننے والی برقع پہننے والی والی حج بیت اللہ کو جانے والے کابت اللہ کی زیارت کرنے والے المسلم من سلیم ہی و یدی نے فرمایا قربان جائے اب بھی تمہیں اسلام کی تعلیمات میں تن کا نظر آتا ہے اسلام کی تعلیمات کے اندر تقریب کاری نظر آتی ہے آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی ذات سے اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دے دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے نہ کسی کو زبان سے گالی دے نہ اپنی ذات سے کسی دوسروں کو تکلیف پہنچائے آخا نے یہ مسلمان کی تعریف فرمائی نماز سے نہیں روزے سے نہیں وہ عورت جو رات بھر قیام کرنے والی تھی دن کے اندر نفلی روزے رکھنے والی تھی وہ کمینوں تمہیں اسلام کے اندر نقص نظر آتا ہے تمہیں اسلام کے اندر تقریب کاری نظر آتی ہے اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور بلی بھوکی پیاسی مر گئی تو آقا نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم کے اندر جائے گی ایک عورت کو ایک بلی کو بھوکی پیاسی رکھنے کی وجہ سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کام نہیں آئی اس کا روزہ کام نہیں آیا اس کا تقوی کام نہیں آیا خبر لو اپنے اپنے ملکوں کی خبر لو اپنی ضروریت کی خبر لو اپنے نسلوں کی خبر لو اپنے سماج کی اپنی سوسائٹی کی اپنے معاشرے کی آ گئے قرآن کو گالیاں دینے والے آ گئے اسلام کو بدنام کرنے والے آ گئے مسلمانوں کو بدنام کرنے والے نام اسلام امن کا دھرم ہے شانتی کا اور سلامتی کا پیغام دینے والا دھرم ماننے والا مسلمان جس کو حدیث میں کہا گیا المسلم من سلیم لسان ہی و یدی ہی مسلمان کی تعریف یہ کی گئی کہ وہ اپنی ذات سے اپنے زبان سے اپنے وجود سے دوسروں کو تکلیف نہ دے مسلمانوں کا پیغام ایک دوسرے کو کیا دیا گیا تم کیا کہتے ہو گڈ مارننگ کہتے ہو یہ کہتے ہو کہ صبح بخیر کہ تو صبح میں اچھا رہے تو شام میں مر جائے تم شام میں کہتے ہو گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ کہ تو رات میں اچھا رہے اور صبح میں مر جائے مذہب کا نام اسلام ماننے والے کا نام مسلمان اور مسلمان ایک دوسرے کو پیغام دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو تجھ پر سلامتی ہو اللہ کی رحمتیں ہو اللہ کی برکتیں ہو یہ پیغام ہے میرا تیری طرف اقوام عالم کی طرف کہ میری ذات سے میرے وجود سے میرے زبان سے میرے ہاتھ سے میرے پیر سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور میری ذات سے میں تجھے گالی نہیں دوں گا میری زبان سے میں غیبت نہیں کروں گا میں بغض نہیں کروں گا میں حسد نہیں کروں گا ایک دوسرے کو پیغام دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماننے والے کا نام دیا مسلمان اور مذہب کا نام دیا اسلام میرے بھائی ایک جھوٹ کو جب بار بار کہا جاتا ہے ہزار مرتبہ کہا جاتا ہے آپ نے اس دیہاتی کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی جنگل کے اندر جا رہا تھا اور بکری کو باندھ کر لے جا رہا تھا چور اچک کے جب انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی گاؤں والا بکری کو لے کر جا رہا ہے تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ یار آج کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے چلو اس بکری ہی کو زبا کر کے کھا لیں اب مانگے تو دے گا نہیں تو ایک نے جا کر کہا یار کتا لے جا رہا ہے اس نے کہا دماغ خراب ہے اندھا ہو گیا یہ کتا نظر آ رہا ہے بکری کا بچہ ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے نے کہا یار کتا لے جا رہا ہے اس نے اب ذرا سٹ پٹایا کہ اب ایک آدمی جھوٹ کہہ سکتا ہے اب یہ دوسرا بھی بتا رہا ہے پھر تیسرے نے کہا ساتوں آدمیوں نے کہا تو دیہاتی مجبور ہو کر اس بکری کی لسی کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور ان ڈاکوں کے حوالے کر کے چلا گیا آج دنیا کے اندر اگر کوئی امن پھیلا رہا ہے دنیا کے اندر اگر کوئی سلامتی پھیلا رہا ہے اور دنیا والوں کو اگر کوئی انسانیت دے رہا ہے اگر کوئی جو ہے عورتوں کی عصمت کو بچا رہا ہے عورتوں کی آبرو کو بچا رہا ہے قوموں کو بچا رہا ہے ملتوں کو بچا رہا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ مذہب اسلام ہے اور مذہب اسلام کے پیروکار مسلمان ہیں ظلم سے بچا رہے ہیں تشدد سے بچا رہے ہیں بربریت سے بچا رہے ہیں خون خرابے سے بچا رہے ہیں یہ مسلمان اگر دنیا سے جس دن مٹ جائیں گے جو آج امریکہ کے جھوٹے خدا اور دنیا کے جھوٹے وقت کے فرعون ان کی خواہش ہے یہ لکھ کر رکھ لے اسے کوئی بتانے والا بتا دے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں آخری اللہ والا کہنے والا جس دن اللہ اللہ کہنا چھوڑ دے گا اس دن اس زمین کے نظام کو میں ختم کر کے رکھ دوں گا آسمان کے نظام کو ختم کر کے رکھ دوں گا سورج اور چاند ستاروں کی روشنی کو میں ختم کر کے رکھ دوں گا سمندر کے اندر آگ لگا دوں گا ادھر سما ان فتح ادھر شمس کمبرت و عید الجبال سیرت یہ سب چیزیں ہو جائیں گی دنیا والوں خریدو مذہب اسلام کو گالیاں دینے والوں داڑھی والوں کو دہشت گرد بتانے والوں مدارس عربیہ کی طرف انگلی اٹھانے والوں مساجد کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے والوں تمہاری تاریخ کیا ہے تمہاری ہسٹری کیا ہے تم نے کیا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اسلامی کنٹری کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے نبی کے روایتوں کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس جھوٹ کو اتنا کہا گیا اتنا کہا گیا اتنا کہا گیا دن میں کہا گیا رات میں کہا گیا سردیوں میں کہا گیا گرمیوں میں کہا گیا اخباروں میں کہا گیا میگزین میں کہا گیا ٹی وی کے اندر اندر کہا گیا اور دکانوں میں کہا گیا مکانوں میں کہا گیا داڑھی والا دہشت گرد ہے اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے کلام پاک کے اندر آئے ہیں کہ کافروں کو ختم کر دو کافروں کو مٹا دو اور ان کو نیست و نابود کر دو جہاں ملے ان کو قتل کر دو اور ان کے وجود کو ان کی ہستی کو مٹا دو اتنا کہا گیا اتنا کہا گیا کہ آج مسلمانوں کا وہ طبقہ جو علماء سے دور ہے جو مدارس سے بیزار ہے جو مسجد میں جمعہ جمعہ میں چپلوں کے پاس جوتوں کے پاس جا کر کبے کی ٹھونگ مار کر چلا جاتا ہے وہ بھی آج اس قسم کے جملے استعمال کرنے لگا ہے ارے بھائی دنیا میں دہشت ہوتی ہے یہ داڑھی والے ہی کیوں مچاتے ہیں دنیا کے اندر خون خرابہ ہوتا ہے برطانیہ میں ہوتا ہے فرانس میں ہوتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر ہوتا ہے امریکہ کے اندر ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہوتا ہے اکشر دھام مندر کے اندر ہوتا ہے اور پھر لکھنؤ کے اندر ہوتا ہے اور مہاراشٹرا کے اندر ہوتا ہے اور لوکل ٹرین کے اندر ہوتا ہے دیوالی کے موقع پر ہوتا ہے پانچ کچھ جو ہے مسلمان دبی زبان کسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کچھ دہشت گرد آ گئے ہو مسلمانوں کے اندر ممکن ہے کچھ دہشت گرد پیدا ہو گئے ہو میرے بھائی یہ ایک ایسا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ کو لاکھوں مرتبہ کہا گیا اس جھوٹ کو کروڑوں مرتبہ کہا گیا اس جھوٹ کو اتنا کہا گیا کہ مسلمان خود اس جھوٹ کی رو کے اندر بہ گیا آج مسلمان مسلمان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے داڑھی والے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ اس جھوٹ کا اثر ہے یہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کا اثر ہے یہ اخباروں کا اثر ہے یہ وقت کے جھوٹے خدا نے جو اٹھایا دنیا کے اندر یہ اس کا اثر ہے آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں ہوش سے کام لے گرت سے کام لے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ کی عزت و جلالت کی قسم پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک وہ مسلمان سید ہوں وہ مسلمان انصاری ہوں وہ تیلگو بولنے والے ہوں وہ مراٹھا بولنے والے ہوں وہ غریب ہو وہ امیر ہو وہ ذاتی مکان میں رہتے ہو یا کرائے کے مکان میں رہتے ہو آج اگر کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہے آج اگر کسی قوم پر ستم ہو رہا ہے سب سے بڑا ظلم اور ستم اگر کوئی قوم دنیا میں اس دھرتی پر سہ رہی ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ مسلمان قوم سہ رہی ہے اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی اللہ کی نصرت نہ ہوتی یہ امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں نہ پلٹی کوئی اور قوم ہوتی اور دنیا کی کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہوتے اتنا جو ظلم مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے اس میں کا دسواں حصہ اگر کسی اور قوم پر کیا جاتا کسی اور مذہب کے ماننے والوں پر کیا جاتا اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا یہ اللہ کا کرم ہے اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں شفقتیں ہیں دعائیں ہیں اس پر بدر کی قربانیاں ہیں اس پر عہد کا خون ہے اس پر تبوک کی کا ہے اس میں شیب ابھی طالب میں بھوکا مرنا ہے اس میں سرزمین طائف کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پٹنا تھا آپ کا جو صبر کرنا تھا آپ کے خون کے فواروں کی کرامت اس امت پر ہے اس لیے اس امت کو جتنا دبایا جا رہا ہے اس امت کو جتنا پیٹا جا رہا ہے اس امت کی جتنی نسل کشی کی جا رہی ہے اس امت کی عورتوں کی جتنی آبرو لوٹی جا رہی ہے اللہ اس امت کو اتنا ہی اٹھا رہا ہے اس کی عزت کو اتنا ہی بڑھا رہا ہے کوئی اور قوم ہوتی اس دنیا سے وہ سفید ہستی سے مٹ جاتی اور وہ نام و نشان اس کا ختم ہو جاتا آج دنیا کے اندر مذہب اسلام ہی وہ ہے اور اس کے پیروکار وہ ہیں جو امن کا پیغام دیتے ہیں جو شانتی کا پیغام دیتے ہیں جو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں آج دیکھیے دنیا کے اندر کتنے اسلامی ممالک ہیں باون سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں کسی ملک کے اندر کسی مندر کو ڈھایا گیا اگر اسلام کی تعلیمات ہوتی کہ تلوار کے زور پر ظلم و زیادتی کے زور پر مندروں کو ڈھا کر گرودوارے کو ڈھا کر اور غیر غیر اللہ کے معمدوں کو ڈھا کر اگر جو ہے اسلام کو قائم کیا جاتا اسلام کی دعوت و تبلیغ کی جاتی تو ان ممالک کے اندر کتنی تلوار چلائی جا رہی ہے آئے دن اخبار کے اندر کتنی خبریں آ رہی ہیں کہ فلانی اسلامی کنٹری کے اندر دوہا کے اندر قطر کے اندر دبئی کے اندر فلاں ملک کے اندر جو ہے ایک مندر کو ڈھا دیا گیا فلاں جو ہے غیر مسلم کو قتل کر دیا گیا فلاں خاندان کا سفایا کر دیا گیا پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے اسلامی ممالک ہیں کہاں جو ہے تلوار کو بانٹا جا رہا ہے کہاں قتل عام کا حکم دیا جا رہا ہے کیا وہاں اللہ کے قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھا جاتا وقت لو ہم ہیس وجہ تم وہ حیث کہ جہاں تم کافروں کو پاؤ ان کو قتل کر ڈالو کیوں ان ملکوں کے اندر عمل نہیں کیا جا رہا ہے پولیس مسلمان ہے ملٹری مسلمان ہے عدالتیں مسلمانوں کی ہیں قرآن کے احکامات چلتے ہیں ہیں حدیثوں کے احکامات چلتے ہیں یہ لے دے کر فرقہ وارانہ فساد اسی ہندوستان کے اندر کیوں ہوتا ہے اور اسی ہندوستان کے اندر اگر ہوتا ہے تو صرف ایک مسلمان قوم کے ساتھ دوسری قومیں کیوں جڑتی ہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ عیسائی اور ہندو لڑ جاتے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نصارہ اور عیسائی لڑ جاتے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ انگریز اور ہندو لڑ جاتے جو بھی لڑتا ہے مسلمان ہی سے کیوں لڑتا ہے جو بھی قتل کرنا چاہتا ہے مسلمان کو کیوں مٹانا چاہتا ہے جو بھی مابت خانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے میناروں اور گمبدوں کے نام و نشان کو ختم کرنا کیوں چاہتا ہے کیوں چڑ ہے مذہب اسلام سے کیوں چڑ ہے مسلمانوں سے کیوں چڑ ہے اللہ کے قرآن سے کیا بگاڑا مسلمانوں نے کیا توریت کے مقابلے میں مسلمانوں نے جھوٹی توریت کو لے کر آئے کیا مسلمانوں نے انجیل کا مذاق اڑایا کیا مسلمانوں نے ویدوں کا مذاق اڑایا کیا مسلمانوں نے رام کا مذاق اڑایا کیا مسلمانوں نے کرشن کا مذاق اڑایا کیا مسلمانوں نے ہندو دھرم کا مذاق اڑایا کیا مسلمانوں نے غیر مذہب والوں کا اکرام نہیں کیا احترام نہیں کیا کیا کیا مسلمانوں نے اسلام کی تعلیم تو یہ ہے بلا تصب الدینہ اللہ فیصب اللہ بغیر علم اے تم جو ہے مذہب اسلام کے اندر آ کر جوش میں آ کر جذبے میں آ کر تم جو ہے رام کو گالی نہ دینا ہندو دھرم کو گالی نہ دینا نصارہ دھرم کو گالی نہ دینا عیسائی مذہب کو گالی نہ دینا آج تک کسی مسلمان نے کسی جو ہے غیر اللہ کی کی پرستش جانے والی معبود باطلا کی آج تک کسی مسلمان نے کارٹون بنایا آج تک کسی مسلمان نے ان کی کتابوں کو مذہبی کتابوں کو کسی ننگی عورت کے جسم پر لکھا اور ان کی کتاب کے مقابلے کے اندر کوئی نقلی کتاب کو بنایا آج ہندوستان کی سرزمین کے اندر جبکہ ہندوستان کی سرزمین مرہون منت ہے یہاں کی آزادی ہمارے اکابر نہ ہوتے ہمارے بزرگ نہ ہوتے ہمارے بڑے نہ ہوتے ہمارے اولیاء نہ ہوتے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہاں بسنے والا انسان آزادی کی سانس نہ لیتا مفتی کفایت اللہ نہ ہوتے حسین احمد مدنی نہ ہوتے محمد جو ہے حضرت قاسم نانوتوی نہ ہوتے حضرت شیخ الہند نہ ہوتے اگر یہ اکابرین نہ ہوتے اگر یہ بزرگان دین نہ ہوتے اگر یہ قربانیاں نہ دیتے اگر یہ مالٹا کی جیل نہ جاتے اگر یہ کالا پانی کی جیل نہ جاتے اگر یہ سوت برداشت نہ کرتے اگر یہ قربانیاں نہ دیتے کیا یہ ملک سے محبت کی دلیل نہیں ہے یہ ملک سے لگاؤ کی دلیل نہیں ہے کیا ملتا تھا حسین احمد مدنی کو وظیفہ ملتا تھا ریشمی تحریک چلانے کے بدلے میں حضرت شیخ الہند کو کیا زمین ملی کیا مالٹا کی جیل جانے والے اور کالا پانی کے اندر جانے والوں کو کیا انگریزوں سے وظیفہ ملا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کس دھرم کے ماننے والے تھے کس مذہب کے ماننے والے تھے جامع شہادت نوش کیا کس ملک کے خاطر انہوں نے قربانی دی کس ملک کے لیے انہوں نے اپنی جان کو دیا آج کیوں انگلیاں اٹھ رہی ہیں کیوں صبح کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے آنکھوں پر پٹی پڑ گئی ہے تعصب ہے دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد انہوں نے قرآن کے ساتھ کھلواڑا کیا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑا کیا انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کی و آبروں کے ساتھ کھلواڑا کیا کہیں تاریخ کے اندر ملتا ہے تمہیں مسلمانوں نے غیروں کی آبرو کو لوٹا مسلمانوں نے مندروں کو ڈھایا مسلمانوں نے اسلام کی لہر چلانے کے لیے علاقوں کے علاقوں کے لوگوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا ان کی عورتوں کے آبرو کو لوٹا گجرات کی تاریخ کیا کہتی ہے کتنی مسجدوں کو مسمار کیا گیا ایک رات کے اندر کتنی عورتوں کی آبرو کو لوٹا گیا حاملہ عورت کو نہیں بخشا گیا وہ ترشول جسے شری رام نے اپنے سیتا کے اپارن کے موقع پر جب سیتا کو اٹھا لیا گیا تھا تو ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے تشدد کو ختم کرنے کے لیے جو ترشول دیا گیا تھا اس کا استعمال گجرات کی دھرتی کے اندر کس چیز کے لیے استعمال کیا گیا حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کرنے کے لیے اگر شری رام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا جائے گجرات کی دھرتی کے اس واقعے کو بیان کیا جائے کہ اس ترشول کا استعمال حاملہ کے پیٹ کو چاک کر کر کر حمل کو ہوا میں اڑا کر پھر اس کے اندر اس جنین کو چبو کر اس ماں کے سامنے اس جو ہے جنین کو اور اس حمل کو زندہ جلا دیا گیا یہی شری رام جی کی تعلیمات تعلیمات تعلیمات تھی تھی یہی یہی وید کی کی ہندو دھرم تھی اگر تریشول یہاں تقسیم ہو سکتا تھا تو حدیث پاک کے اندر تو یہ بھی کہا گیا کہ مسلمانوں کی جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے لیکن کسی ملک کے اندر مسلمانوں نے تلواروں کو تقسیم کیا کسی ملک کے اندر اندر مسلمانوں نے قتل عام کا بازار گرم کیا کیا ہو رہا ہے کسے جو ہے کہہ رہے ہو دہشت گردی اسے تم کیا نام دو گے عورتوں کے قتل عام کو ان کی آبرو لوٹنے کو ان کی عزت لوٹنے کو مساجد کو مسمار کرنے کو اور محراب کے اندر رام للہ کی مورتی رکھنے کو اور کئی سو سال پرانی قدیم مسجد کے گمبدوں کے ڈھانے کو یہ ڈھانے والے امن پسند ہے یہ عزت لوٹنے والے امن پسند ہے یہ حمل کو چاک کر کر جمین کو ہوا میں اڑا کر تیر میں چبانے والے یہ امن پسند ہے یہ امن پسند ہے جو نوجوان مسلمانوں پر غلط قسم کے الزامات لگا کر ان کو جیلوں کی سلاخوں کے اندر پیچھے دھکیلنے لے والے اندھیروں میں ڈھکیلنے والے دہشت گردی کا الزام لگا کر ان کی زندگیوں کو ان کی نوجوانی کو تاریخی کے اندر ظلمت کے اندر ڈھکلنے والے یہ قانون کے رکھ والے یہ امن پسند ہے دنیا میں اگر ہندوستان میں اگر دہشت گرد ہیں یہاں اگر جرم پلتا ہے یہاں نقلی نوٹ کا سکہ چلتا ہے یہاں رنڈی پلتی ہے یہاں چور پلتے ہیں یہاں اچکے پلتے ہیں یہاں نقلی نوٹ چلتا ہے کن کی رشوتوں کے بلبوتے پر چلتا ہے کن کی نگرانی کے اندر ہوتا ہے کٹارا جو بی جے پی کا لیڈر تھا اسے دلی کے ہوائی اڈے پر پکڑا گیا اور وہ اپنی بیوی کے پاسپورٹ پر غیر عورت کو جرمنی اور فارین کے کے اندر تیس لاکھ عوض لے جا رہا رہا تھا کون کون آج آج سودا کر ہے قانون کا مذاق اڑا رہا ہے کون ہندوستان کی سیکولرزم کو ہندوستان کی جمہوریت کو دھکے پہنچا رہا ہے مانا کہ لشکر طیبہ کو تم نے کہا کہ لشکر طیبہ دہشت گرد تنظیم ہے لیکن دارلوم نے تو لشکر طیبہ کو پیدا نہیں کیا لکھنؤ کے ندوۃ العلماء نے لشکر طیبہ کو پیدا نہیں کیا نہ دارلوم کا کا کا فتویٰ فتویٰ فتویٰ ہے ہے ہے نہ نہ ندوے مظاہر کہ لشکر طیبہ برحق جماعت ہے اس کے اندر شامل ہونا چاہیے مانا کہ اگر وہ دہشت گرد جماعت ہے لیکن اس ملک کی تو جماعت نہیں ہے اسے اس ملک کے کسی ادارے کی پشت پناہ ہی نہیں ہے اسے اس ملک کے کسی ادارے کا فتویٰ نہیں ہے مدرسے کا فتوا نہیں ہے کسی مدرسے کے اندر اس کے قیام و تام کا انتظام نہیں ہے ایک دشمن اور پڑوسی ملک کی طرف سے بھیجا گیا دہشت گردوں کا دستہ ہے اور اگر مان لیا جائے کہ دہشت گردوں کی جماعت ہے لیکن اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے آبرو سے کھلواڑا کرنے والے گاجر اور مولی کی طرح نسل انسانی کو ختم کرنے والے کارگل کی جنگ کے اندر فوجیوں کے موتا کی جو پیٹیاں تھیں موتا کی جو سندوکچے تھے اس سندوکچے کا گھپلا کیا گیا جس ملک کے اندر گھوٹالے ہو رہے ہو جس ملک کے اندر کروڑوں کے ہیر پھیر ہو رہی ہو جس ملک کے اندر بو فورس کے نام پر روپیوں کی ہیر پھیر ہو رہی ہو ہتھیاروں کے نام پر کروڑوں اربوں خربوں کی رشوت لی جا رہی ہو کتوں کے بسکٹ کا گھوٹالا ہو رہا ہو زمین کا گھوٹالا ہو رہا ہو چارے کا گھوٹالا ہو رہا ہو اور شکر کا گھوٹالہ ہو رہا ہو دوائیاں جس ملک کے اندر نقلی بیچ کر انسانی جانوں کو جو ہے کیڑوں مکوڑوں کی طرح جو ہے ان کی قیمت لگائی جا رہی ہو انسانی عورتوں کی آبرو کو جس ملک کے اندر جن حکومتوں کی جس قانون کی سرپرستی کے اندر جو ہے آبرو کو نیلام کیا جا رہا ہو یہ امن پسند ہے یہ نقلی دوا بنانے والے یہ نقلی غذا بنانے والے یہ کروڑوں کا گھوٹالا کرنے والے یہ انسانیت کو شرمسار کرنے والے یہ گاجر مولی کی طرح انسانوں کا قتل عام کرنے والے یہ کتوں کی طرح عورتوں کی آبرو لوٹنے والے یہ عزتوں کو لوٹنے والے یہ ابو غریب جیل کی بات کرتے ہو ہندوستان کے ہر پولیس اسٹیشن کے لاکپ کی تاریخ کیا ہے اگر اس میں بولنے کی طاقت ہوگی اگر اس میں بولنے کی ہمت ہوگی ہر لاک یہ کہے گا میں گوانتا نامو بے کی جیل سے بدتر ہوں میں ابو غریب کی جیل سے بدتر ہوں کتنا ظلم کیا جاتا ہے کتنا ستم کیا جاتا ہے پھر خوارانہ فساد ہوتا ہے ہاسپٹل کے اندر جا کر دیکھیں ہندو مسلم لڑتے ہیں تو وہ جو زخمی ہوتے ہیں ساٹھ ستر ہوتے ہیں پولیس سے لاٹھی کھانے والے پولیس سے گولیاں کھانے والے یہ جو ہے سو ڈیڑھ سو ہوا کرتے ہیں حیدرآباد کے اندر مکہ مسجد کے اندر بم دھماکہ ہوا اس بم دھماکے کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد سات تھی پولیس فائرنگ کے اندر مرنے والوں کی تعداد گیارہ تھی کون تشدد کو پھیلا رہا ہے کون دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے کون امن کے نام پر قانون کے آڑ کے اندر یہاں ہندوستان کے امن کو جو ہے یہاں کے قانون کے ساتھ مذاق کر رہا ہے آ گئے اسلام کو دہشت گردی کا لیبل لگانا مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک آپ ایک مدرسے کا نام بتائیں ایک مسجد کا نام بتائے کہ اس مدرسے کے اندر اس مسجد کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہو ابھی جو ہے مہاراشٹرا کے علاقے میں ہریانہ پنجاب وغیرہ کے علاقے میں گجر قوم نے جو دہشت مچائی اور جو گاڑیوں کو جلایا اس میں کا دسواں حصہ اگر مسلمان کرتے میڈیا کی سرخیوں کے اندر آتا مسلمان دہشت گرد ہیں مسلمانوں کو ملک سے محبت نہیں اپنی زمین سے محبت نہیں یہاں کی املاک کو تباہ کرتے ہیں یہاں کی املاک کو جو ہے جلاتے ہیں کسی ایک مئے کے لال اخبار والے کی ہمت ہوئی کہ تم دہشت گردی کر رہے ہو ہندوستان کے املاک کو تباہ کر رہے ہو ہندوستان کے املاک کو نیست و نابود کر رہے ہو کشمیر کے اسمبلی پر حملہ ہوا داڑی والوں نے حملہ کیا تو پوری میڈیا نے سر پر اٹھا لیا خبروں کو دہشت گرد ہیں مسلمان داڑھی والے ہیں دہشت گرد لیکن یہی جو ہے اڑیسا اڑیسہ اسمبلی پر حملہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے دن اڑیسہ کے ایک اخبار نے اس حملہ کرنے والی قوم کو کہہ دیا دہشت گرد کہہ دیا تو اس قوم نے عدالت کے اندر ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا کہ تم نے ہمیں آتکواد کیسے کہا ہم تو حقوق کو حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ پر حملہ کیا یہ دو قسم کی نگاہیں کیوں کی جا رہی ہیں یہ دو قسم کے معاملے کیوں کیے جا رہے ہیں ہمارے اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احترام کا سبق دیا کتنی انسانیت کی سبق سبق دیا آپ نے انسان کا اکرام کرنا انسان کا احترام کرنا سو دہشت گردی ہم سے ہو کر نہیں گزری ہم نہیں جانتے دہشت گردی کیا ہوتی ہے قتل کیا ہوتا ہے قرآن نے کہا نما قتل جمیا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری دھرتی کے انسانوں کو قتل کیا تم وہ سینیا کے اندر قتل کر کر کر کنو کو سپاٹ کر رہے ہو تالابوں کو باندھ رہے ہو تم نے جمشید پور کے اندر انسانوں کا قتل عام کیا بھاگل پور کے اندر انسانوں کا قتل عام کیا میرٹ کے اندر انسانیت کا ننگا ناچ ناچا ملیانہ کے اندر تم نے انسانیت کا ننگا ناچ ناچا ہمارے حبیب پاک عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان آدمی تو آدمی چاہے وہ ہندو دھرم کا ماننے والا ہو عیسائی دھرم کا ماننے والا ہو نسارا دھرم کا ماننے والا ہو ماں کدیما اینا وہ امبالحم کا امبالینا نے فرمایا مسلمانوں خبردار ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے ان کی عزتیں ہماری عزتوں کی طرح ہیں ان کا خون ہماری خون کی طرح ہے خبردار ان کے مال پر ہاتھ نہ لگانا ان کی آبرو پر ہاتھ نہ لگانا ان کی عزت اور عصمت پر حملہ نہ کرنا جب تک تمہارے خلاف کوئی ہتھیار نہ اٹھائے اس کے خلاف جنگ نہ کرنا عورتوں کو نہ مارنا بچوں کو نہ مارنا جانوروں کو نہ مارنا برسر پیکار جنگ نہ ہو جب تک اس وقت تک تم جو ہے ان سے جنگ نہ کرنا یہ تعلیمات ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان انسان انسان تو اشرف المخلوقات ہے کون کون سے سے مذہب مذہب کو گالیاں دیتے ہو پر الزام لگاتے ہو سو مرتبہ غور کرو اپنی ماں سے پوچھو مذہب اسلام کو گالیاں دینے سے پہلے اپنی ماں سے پوچھو مسلمانوں کو گالیاں دینے سے پہلے داڑھی والوں کو گالیاں دینے سے پہلے ہر داڑی والے کو ملا عمر کی نگاہ سے دیکھنے سے پہلے ہر امامے والے کو اسامہ کی نگاہ سے دیکھنے سے پہلے اپنی ماں کو قسم دے کر پوچھو اے ماں میں اسلام کو گالیاں دینے جا رہا ہوں اے ماں میں مسلمانوں کو گالیاں دینے جا رہا ہوں اے ماں میں قرآن کے خلاف تحریک چلانے والا ہوں میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں میں حلال کا بچہ ہوں یا حرام کا بچہ ہوں جب یہ طے ہو جائے کہ تم کتے کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو حرام کے بچے سے پیدا ہوئے ہو تو جی بھر کر کر گالیاں دینا انسان کے بچے ہو آقا کی تعلیمات پر غور کرو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں پر غور کرو جہاں تمہیں پردے کے اندر عورتوں کے برقے میں عیب نظر آتا ہے جہاں تمہیں کلام پاک کی بتیس آیتیں دہشت گردی کی نظر آتی ہیں تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہو اس جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو جانور کے اکرام کرنا ہے احترام کرنے اس کی جان کی قیمت لگائی فرمایا کہ اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی اذیت پہنچے گی ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے سے چڑیا کے بچے کو نکال لیا فرمایا کہ اے صحابی اگر تیری ماں کے گود سے تیری بیوی کی گود سے اگر بچے کو چھین لیا جائے تو تیری ماں اور تیری بیوی کا کیا حشر ہوگا یہی چڑیا کی ماں کا حشر ہوگا اس بچے کو گھونسلے کے اندر لوٹا دے جس آخا نے چڑیا کے دل کے درد کو سمجھا ہو جس آخا نے جانور پر بہت زیادہ ڈالنے کی وجہ سے صحابی کی پنشمنٹ کی ہو صحابی کو تعزیری کاروائی کی ہو اور تمبی کی ہو وارننگ کی ہو کہ خبردار آئندہ جانور پر بوجھ نہ ڈالنا اور جب جو ہے جانور نے شکایت کی اور آنکھ کے اندر آنسو کے قطرے آ گئے ان کے بارے میں رحم کا معاملہ کیا کرم کا معاملہ کیا اے خبیسو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ایسے دھرم والے تمہارا قتل عام کریں گے ایسے دھرم والے اپنے مذہب کے ماننے والے اور ایسے دھرم والے ایسے اسلام والے اپنے ملک والوں کے ساتھ غداری کریں گے حضرت سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کون مدینے کی پیمند خاک بننا نہیں چاہتا کون مدینے کی ہوا لینا نہیں چاہتا کون نبی کے روزے پر روزانہ السلات وسلام علیہ کا یا رسول اللہ کہنا نہیں چاہتا کون ریاض الجنہ میں احتکاب کرنا نہیں چاہتا کون ریاض الجنہ کے اندر نماز پڑھنا نہیں چاہتا حدیث کے اندر کہا گیا ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو اس میں نماز پڑھتا ہے جو اس میں رہتا ہے گویا وہ اللہ کی جنت میں رہتا ہے سیدنا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ارے لوگوں مسلمانوں کو تعلق سے کہنے والوں کہ تم یا تو قبرستان جاؤ یا پاکستان جاؤ یہ ملک تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے اس ملک کے ذرے ذرے میں حسین احمد مدنی کا پسینہ لگا ہے شیخ الحمد شیخ الہند کی قربانی لگی ہے دلی سے لے کر میرٹ تک ایک ایک درخت کو اگر بولنے کی طاقت ہوگی ایک ایک درخت کو بولنے کی قوت ہوگی خبیصو درخت کہے گا ہاں اس میں کسی عالم کی لاش کو لٹکا دیا گیا اس میں کسی عالم کو جو ہے سوری پر لٹکا دیا گیا وہ کون تھا جلیانہ والا باغ کے اندر خنزیر کے جو ہے چمڑوں کے اندر بھر بھر کر آگ کے اندر جو ہے اس کو دہکا دیا گیا لیکن جو ہے انگریزوں کی غلامی کے توق کو اپنے گلے کے اندر نہ ڈالا یہ نہ سمجھو یہ یہ تمہارے تمہارے ماں اور باپ کی میراث میراث ہے ہے ہماری یہاں نو سو سال تک ہمارے آبا اور اجداد نے اسلام کے عالم کو بلند کیا یہاں انصاف کا ترازو یہاں عدل کا قانون بولتا رہا یہاں عدل چیختا رہا اس زمانے کے اندر کسی مندر کو ڈھایا گیا نہیں اس زمانے کے اندر کسی کافر کا قتل عام نہیں ہوا اس زمانے کے اندر مذہبی تعصب اور کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا تم نے کیسے سمجھ لیا کہ اس ملک کے وفادار مسلمان نہیں ہیں کل سے آج بھی ہیں قیامت تک رہیں گے ملک سے محبت کرنا ملک کے ساتھ وفاداری کرنا ہم تم سے ڈر کر نہیں گجرات کے انجام سے ڈر کر نہیں میرٹ اور ملیانہ کے قتل عام سے ڈر کر نہیں ہم نے یہ سبق سرور کونین محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لیا کہ خبیصو جس وقت تم نے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکت المکرمہ سے نکالا تو مکت المکرمہ کی سرزمین کو دیکھ کر آقا نے فرمایا اے مکہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم میں نہ نکلتا میری موت یہیں پر آ جاتی اگر تیرے بسنے والے مجھے نہ نکالتے ہم کسی سے ڈر کر ملک کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے ہیں ہمارے آخا نے تعلیم دی محسن انسانیت نے تعلیم دی اس ملک میں ہمارے آبا اجداد ہمارے اکابرین کا خون لگا ہے ان کی قربانیاں ہوئی ہیں ہم اس ملک میں کرایہ دار کی حیثیت نہیں ہم اس ملک کے مالک مکان کی حیثیت رکھتے ہیں ہم پکا ڈاکیومنٹ رکھتے ہیں اس ملک کے اندر ہم نے انسانیت کا سبق دیا اس ملک کے اندر ہم نے ارانیت کو ختم کیا اس ملک کے اندر ہم نے تہذیب دی اس ملک کے اندر ہم نے تمدن دیا اس ملک کے اندر ہم نے سڑکیں دی اس ملک کے اندر ہم نے نہریں دی اس ملک کے اندر ہم نے لال قلعہ دیا ہم نے اس ملک کے اندر فتح پور سکری دی ہم نے اس ملک کے اندر تاج محل دیا اس ملک کے اندر سمندر کی راہ سے جب صحابہ آئے تلوار لے کر نہیں آئے تھے تاریخ اٹھا کر دیکھو وہ کوئی ہتھیار اور ترسول لے کر نہیں آئے تھے امن کا پیغام لے کر آئے تھے سلامتی کا پیغام لے کر آئے تھے تم نے ہمیں پیشکش کی تم نے ہمیں ویلکم کہا تم نے ہمیں خوش آمدید کہا تم نے ہمیں کہا آؤ کہ یہاں آ کر تم مسجد بناؤ یہاں آ کر تم مدرسہ بناؤ لوگوں تم کس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو کل تم نے ہمیں دعوت دی تھی اس ملک کے اندر مسجدیں بنانے کی اس ملک کے اندر مدرسے بنانے کی اس ملک کے اندر تجارت کرنے کرنے کی آج تم انگریزوں کے سازش کا تم شکار ہو گئے ہو آج تم امریکہ کی غلامی کا پیشاب پی چکے ہو کہ آج تمہیں یہ مسلمان دہشت گرد نظر آ رہا ہے کیرلا کی وہ تاریخی مسجد جسے صحابہ کرام نے تعمیر کیا وہ کیا تلوار کے بل بوتے پر تھی کیا وہ نیزے کے بل بوتے پر تھی وہ ترشول کے بل بوتے پر تھی اس ملک سے ہم نے وفاداری کا وہ سبق دیا وہ سبق دیا کہ اس کی مثال تمہاری قوم میں قیامت تک نہیں مل سکتی وہ حسین احمد احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جو اپنی داڑھی مبارک سے روز متحرہ کے خاک کی صفائی کیا کرتا تھا روز متحرہ کے پاس بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتا تھا وہ حسین احمد مدنی جس مسجد کے اندر نماز پڑھا کرتا تھا ایک ایک رکعت کے بدلے پچاس ہزار رکعتوں کا ثواب جسے ملا کرتا تھا وہ حسین احمد مدنی جو ریاض الجنہ میں بیٹھ کر خدا کی جنت کے مزے لے رہا تھا ہندوستان کو ضرورت ہوئی آزادی کے لیے ہندوستان کو ضرورت ہوئی انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے حسین احمد مدنی سے تو حسین احمد مدنی نے کہا مدینہ یقیناً تو مجھے پاکیزہ ہے مسجد نبوی کی نمازیں یقیناً تو میرے لیے مقام رکھتی ہیں درجہ رکھتی ہیں روز متحرہ یقیناً میرے پاس میرے آنکھوں میں تیری عزت ہے لیکن میرے ملک کا بھی مسئلہ ہے غلامی سے نجات دلانے کا بھی مسئلہ ہے میرے ملک کے باشندے جہنم کی آگ کے اندر تپ رہے ہیں غلامی کے توق کے اندر زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں تم احساس نہیں کر سکتے تم عمرے میں حج میں مدینہ جاتے ہو چھوڑ کر آتے ہوئے روتے ہو حضرت مدنی کو سٹیزن شپ ملی ہوئی تھی حضرت مدینے حضرت مدنی کو منورہ کے گورنر سے تنخواہ مل رہی تھی کیا بیتی ہوگی دل پر جب آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کہا ہوگا کیا بیتی ہوگی آپ کے دل پر جب آپ نے گمد خزرہ کو الوداع کہا ہوگا کیا بیتی آپ کے دل پر جب آپ کی صبح شام مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتی تھی ایسے لمحات کی قربانی دے کر ہندوستان کے اندر آئے غلامی کا توق کو نکالنے کے لیے انگریزوں سے غلامی کی سے نجات دلانے کے لیے آپ پھر پوچھتے ہو کہ آپ کے پاس صنعت کیا ہے وفاداری کا ثبوت کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی صنعت چاہیے اس سے بڑی بھی کوئی آپ کو دلیل چاہیے میرے بھائی آج دیکھو کہ جن مداری سے کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں میں نے کہا نا کہ یہ قیامت تک کوئی دلیل نہیں لا سکتے دارلوم کو ہزار مرتبہ انہوں نے کھنگالا ندوے کے اندر انہوں نے گولیاں چلائی آج ندوے کے در و دیوار کے اندر میں گولیوں کے نشانات بتا سکتا ہوں دہشت گردی کے شبے میں انہوں نے کئی رات کے اندر والوں نے انٹیلیجنس والوں نے چھاپے مارے مئی کے لال یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ دودھ تھن کے اندر واپس ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس سکتا ہے ملک والوں کان کھول کر سن لو کہ کوئی مدرسہ دہشت گرد نہیں دے سکتا کوئی مدرسہ دہشت گرد پیدا نہیں کر سکتا نہ دارلوم کے اندر کل تھا نہ دارلوم کے اندر آج ہے نہ دارلوم قیامت تک اس قسم کے بارے میں سوچ سکتا ہے دارلوم تو ملک کی وفاداری کے لیے پیدا کیا گیا تھا ندوا تو ملک کی وفاداری کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہاں تم تو دیکھتے ہو کہ جن کالجوں کے بارے میں جن یونیورسٹیوں کے بارے میں تمہیں شان ہے ناز ہے کہ یہ ملک کا نام روشن کریں گے یہاں سے software engineer hardware engineer امریکہ جائیں گے برطانیہ جائیں گے اور پیسہ کمائیں گے کیا ہو رہا ہے ان یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا کسی نے آج تک کہا کہ فلاں یونیورسٹی دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے فلاں کالج اور فلاں اسکول دہشت لیڈیز ٹیچر اور لیکچرار کی آبرو کو نہیں لوٹا جا رہا ہے ٹیچروں کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے سڑکوں کے بل کون پھوڑ رہا ہے ٹرین کی پٹریوں کو کون اکھاڑ رہا ہے بوگیوں کو آگ کون لگا رہا ہے ایک داڑھی والا طالب علم نظر آیا گانجا کہاں فروخت ہو رہا ہے افیم کہاں فروخت ہو رہا ہے زنا بل جبر کہاں ہو رہا ہے ریکنگ کہاں ہو رہی ہے کہ طالب علم کا مذاق کرنا آبرو کو لوٹنا قتل عام کرنا یہ کہاں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر اور ہے ہمت کہ کسی یونیورسٹی کے بارے میں کہے کہ یہاں دہشت گردی کی تعلیم جو امن کی تعلیم دیتا ہو جو سلامتی کی تعلیم دیتا ہو جو بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہو جو ملک اور ملت کے لیے اپنے ملک میں بسنے والوں کے لیے خیر و عافیت کی تعلیم دیتا ہو جو شانتی کا پیغام دیتا ہو ارے تمہارے آنکھوں پر کیڑا پڑ گیا تمہارے دل خراب ہو گئے تمہارا دل و دماغ سڑ گیا خنزیر نے چاٹ لیا کہ یہ عربی مدرسے جو امن کی تعلیم دیتے ہیں سلامتی کی تعلیم دیتے ہیں ان کے کوئی دروازے بھی نہیں ہیں ان کے کوئی دریچے بھی نہیں ہیں یہ لوگوں کے چندوں پر پلنے والے یہاں تو حکومتوں کی امداد ہوتی ہے آج تک سنا کہ کسی مدرسے کے اندر طلبا نے کسی جو ہے استاد کا قتل کر دیا آپ نے سنا کہ طلبا نے کسی کسی جو ہے ٹیچرنی کی آبرو کو لوٹ لیا کون سے دن کا اخبار خالی ہوتا ہے ان یونیورسٹیوں کے تقریب کاری کے بارے میں آئے دن احتجاج آئے دن یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا قتل عام کر دیا گیا کتنے یونیورسٹیوں کے ہاتھوں کے اندر زنا کے حمل کو ساخت کرایا جاتا ہے آج تک کسی مدرسے کے اندر ایسا ہوا کیا ہو گیا ہے تمہاری سوچوں کو کیا ہو گیا ہے تمہاری سمجھ کو یہ روٹی دال کے اندر کھانے والے جس دال کے بارے میں مدرسے کے طلب آپس میں مباحثہ کرتے ہیں اس میں وضو بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جہاں سبزی کاٹنے کی چھری ڈھنگ سے موجود نہیں ہے ایسے مدرسوں کے بارے میں تم کہتے ہو دہشت کیا نظر آ رہا ہے یہاں کون سا قتل عام ہو رہا ہے کون سا ضلع ہو رہا ہے کون سی ریکنگ ہو رہی ہے کون سا گانجا کون سا افیم تمہارے کالجوں کے پڑے ہوئے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے دوسرے دن اخبار میں ایک سلیٹ لے کر تھانے سے فٹوا دی کیا اس نے جو ہے نقلی سکہ بنایا نقلی نوٹ بنایا نقلی پاسپورٹ بنایا نقلی راشن کارڈ بنایا اور پھر جو ہے رکشا چلا رہا ہے کار کو صاف کر رہا ہے بیت الخلا صاف کر رہا ہے کیا ہے بی اے پڑا ہوا ہے بی کام پڑا ہوا ہے آج تک کسی مدرسے کے طالب علم نے نقلی راشن کارڈ بنایا نقلی پاسپورٹ بنایا یہ بنانے والے دہشت گرد نہیں ہے یہ ملاوٹ کرنے والے دہشت گرد نہیں ہے یہ حکومت کو چونا لگانے والے حکومت کی املاک کو تباہ اور برباد کرنے والے یہ دہشت گرد نہیں ہے تم کسے کہہ رہے ہو اگر کوئی آتا ہے پڑوس ملک سے اور کسی لوکل ٹرین کے اندر بم دھماکہ کرتا ہے اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں یہ یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے ہم بھی کہتے ہیں یہ کرنے والا دہشت گرد ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ بامبئی کا جو بم بلاسٹ ہوا یہ دہشت گردی ہے لیکن تمہارے یہاں ایک قانون بھی ہے تمہارے یہاں ایک دستور بھی ہے ایک عورت اگر سولی پر لٹک جاتی ہے ایک عورت اگر خودکشی کر لیتی ہے تو تم شوہر کو گرفتار کرتے ہو اس کے ساس سسر کو گرفتار کرتے ہو وہ نوٹ لکھ کر جاتی ہے کہ میری خودکشی کا سبب میرا شوہر بنا میری سولی پر لٹکنے کا سبب میرے ساس سسر بنے تو تم اس قتل کا الزام خسر پر ڈالتے ہو ساس پر ڈالتے ہو شوہر پر ڈالتے ہو بامبئی کے اندر بم دھماکہ ہوا مانا لیکن یہ بم دھماکہ کون سی چیز کا ریاکشن تھا کون سی چیز کا رد عمل تھا بابری مسجد کو ڈھایا گیا بابری مسجد کو مسمار کیا گیا بابری مسجد کو شہید کیا گیا سجدہ کرنے کی جگہ غیر اللہ کی جو ہے مورتی کو رکھا گیا رام للہ کی مورتی کو رکھا رکھا گیا قانون کا کھلواڑا کیا گیا سیکولرزم کا کھلواڑا کیا گیا جمہوریت کا کھلواڑا کیا گیا تب نہ رد عمل کے اندر یہ چیز وجود میں آئی تو جس طرح ایک سولی پر لٹکنے والی عورت اس کے ریاکشن کو تم پڑھتے ہو اور سمجھتے ہو بامبئی کے بم پلاس کا ریاکشن تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کچھ شہید کرنے والے کہہ رہے تھے اما بھارتی کہہ رہی تھی رتمبرا کہہ رہی تھی اور یہ سشیل سنہا والے کہہ رہے تھے بی ایچ پی والے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے بابری مجید کی این سے این بجائی اور تم نے اسے ہیرو کا لقب دیا اور تم نے اسے مجاہد کا لقب دیا یہاں اس کے رد عمل میں مظلومیت کے دباؤ میں آ کر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ٹھیک ہے مانا کہ ہندوستان کے جو ہے قانون کے خلاف ہے لا کے خلاف ہے مانا کہ تم نے جو سزائی دی وہ برف ہے لیکن مسجد کو مسمار کرنے والے مسجد کو شہید کرنے والے خدا کی عبادت گاہ کے ساتھ مذاق کرنے والے کیا ہندوستان کی جمہوریت اس بات کی اجازت دیتی ہے ہندوستان کا سیکولرزم ہندوستان کا قانون کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے اور بابری مسجد کے دستاویزات شہید کرنے والوں کے پاس موجود ہے کیا ہو رہا ہے کس کو گرفتار کیا گیا کس کس پر مقدمہ چلایا گیا کو سلاخوں کے پیچھے جو ہے ڈالا گیا دنیا کی تاریخ کا طویل مقدمہ کہہ کر ایک ایک کو کو سزائے عمر قید دی جا رہی ہے سزائے بامشقت دی جا رہی ہے وہی جس وجہ سے جو ہے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا کتنے قاتلوں کو سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا کتنوں کو ہتکڑیاں لگائی گئی یہ کیوں دو رویہ جو ہے دو رخی رویہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے دہشت کس کا نام ہے امن کس کا نام ہے سلامتی کس کا نام ہے تقریب کس کا نام ہے ارے لوگو تم نے تو اس کو بلا ہی دیا پنجاب کے اندر کشمیر کے اندر اگر کوئی مسلمان مرتا ہے تو اس کی جو ہے ہندو مرتا ہے تو لاکھ دو لاکھ روپے رقم لگائی جاتی ہے فرقہ وارانہ فساد میں یا کسی اور وجہ سے دہشت گرد مار دیتا ہے لاکھ دو لاکھ روپے رقم دی جاتی ہے پورے ہندوستان میں اگر فرقہ وارانہ فساد کے اندر کس کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے تو یہی انسان اسی جمہوریت کا ماننے والا اسی سیکولرزم کا ماننے والا ان کے آبا اجداد نے جس ملک کے لیے قربانی دی اس کی قیمت پچاس ہزار روپے کیوں لگائی جاتی ہے کون ہے دہشت گرد کون ہے انسانوں میں فرق کرنے والا کون ہے تقریب پھیلانے والا کون ہے فساد پھیلانے والا کون ہے آپس کے اندر تفریقہ پیدا کرنے والا آج جتنا ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے جتنا ہم پر ستم کیا جا رہا ہے جتنا ہم پر تشدد کیا جا رہا ہے کسی اور قوم پر اتنا کیا جا رہا ہے کیا نہیں کیا گیا فرانس کے اندر ایک ہماری بہن اگر جو ہے نقاب پہن کر کالج کے اندر جاتی ہے یونیورسٹی کے اندر جاتی ہے تو تمہارے پیٹ میں مرچیاں کیوں بھڑکنے لگتی ہیں تمہارے پیٹ میں مڑوڑ کیوں آنے لگتا ہے اگر کوئی عورت اپنی آبرو کو بچائے اگر کوئی عورت اپنی عزت کو بچائے اپنی عفت کو بچائے اپنی پاک دامنی کو بچائے عفت اور پاک دامنی کو بچانا جرم کیسے ہو گیا داڑھی رکھنا جرم کیسے ہو گیا کیا تم نے وہ ہوائی جہاز جو انگلینڈ سے ٹیک آف ہوئی اور دو داڑھی والے آپس میں موبائل میں بات کر رہے تھے جرم یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے داڑھی رکھ کر بات کی دہشت گرد کہہ کر ان کو جو ہے ہوائی جہاز کو اتارا گیا اور ان کی تین دن اور تین رات تک تفتیش کی گئی آخر یہ شبہ تمہیں کیوں ہو رہا ہے یہ شخص آج مسلمانوں کے تعلق سے کیوں پیدا ہو رہا ہے کارٹون بنایا تو ڈینمارک والوں نے بنایا اگر کسی عورت کے جسم پر کلام پاک کو لکھا گیا تو ہالینڈ کے خبیصوں نے اللہ کے کلام کو لکھا اور اگر اللہ کے کلام پاک کے مقابلے کے اندر کوئی کلام بنایا گیا برخان الحق کے نام سے امریکہ کے خبیصوں نے کلام پاک کے مقابلے میں جھوٹا قرآن بنایا اور پھر اگر ہندوستان کے اندر الزام لگایا گیا تو یہ کہا گیا کہ کلام پاک کی وہ تینتیس اور بتیس آئے تھے جن کے اندر جہاد کا حکم حکم ہے اور جن کے اندر قتال کا حکم ہے یہ کہا گیا کہ تم جو ہے ان آیتوں کو نکالو تم جو ہے کیا نہیں کیا گیا مدارس کے ساتھ مساجد کے ساتھ داڑھی والوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کے ساتھ نقاب پہنتی ہے تو جرم ہے تم نے کون سی عزت دی ہم نقاب پہنے تو دہشت گرد اور تمہاری عورتیں ننگی ناچیں فیشن شو کرے اور فیشن شو کے اندر واک کرتے ہوئے اپنے سینے کو پھاڑ دیں سینے سے کپڑا ہٹا دیں سینے کی نمائش کر دیں یہ عزت ہے عورت کی یہ عزت ہے عورت کی کہ کلبوں کے اندر تم نچاؤ یہ عزت ہے عورت کی کہ گلی کی کتیا ایک کتے سے منہ کالا کرے اور تمہارے رنڈی خانوں کے اندر ایک ایک عورت کی آبرو سترہ سترہ مردوں سے وہ منہ کالا کرے یہ عورت کو تم بچانے والے عورت کی آبرو کو تم بچانے والے ہم نے نقاب دیا ہم نے ماں کا سامان دے کر کہا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے ہم نے اسے بیٹی بنا کر کہا کہ یہ باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت پہ لے جانے والی ہے ہم نے بہن بنا کر کہا کہ یہ بھائی کی انگلیاں پکڑ کر جنت پہ لے جانے والی ہے ہم نے یہاں تک کہا کہ اگر لڑکی کا حمل پیٹ سے گر جاتا ہے یہ بھی میدان محشر میں اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گی تم ننگا نچواؤ تم ڈانس کرواؤ تم شرمگا کو اچھالو تم سینے کو اچھالو تم بیت الخلا میں صاف کرنے والے برش کے اندر عورت کی تصویر کو چشمہ کرو تم شراب کی بوتلوں کے اندر عورت کی ننگی تصویر کو چشمہ کرو تم آرٹ کے نام پر کلا کے نام پر فیشن کے نام پر عورت کو مادر ذات اتنا برہنا کرو کہ گلی کی کتیا کو اگر بولنے کی طاقت ہو تو گلی کی کتیا اس رنڈی کو دیکھ کر اس بدماش عورت کو دیکھ کر اس تھرکانے والی جسم والی عورت کو دیکھ کر یوں کہے خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی رنڈی نہیں بنایا تو نے مجھے ایسا ناچنے والا نہیں بنایا گانے والا نہیں بنایا آج تم نے یہ مقام دے کر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے عورت کو سمان دیا ہم نے عورت کو عزت دی یاد رکھو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے نہ اسلام کا نہ مسلمانوں کا نہ قرآن کا نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نور اللہ نے کہا یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو بجا دیں اللہ کہتے ہیں چراغ تمہارا بجھ سکتا ہے امریکہ ختم ہو سکتا ہے رشیا ختم ہو سکتا ہے برطانیہ ختم ہو سکتا ہے فرعون ختم ہو سکتا ہے شداد ختم ہو سکتا ہے نمرود ختم ہو سکتا ہے بش ختم ہو سکتا ہے ٹولی بلر ختم ہو سکتا ہے انگریزی کتے ختم ہو سکتے ہیں اللہ متم نوری ہی ولو کری حل کافرون اللہ نے کہا ہم اس نور کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو نہ تمہاری عورتوں کی آبرو بچ سکتی ہے نہ تمہاری جانوں کو سلامتی مل سکتی ہے نہ تمہارے کاروبار کے اندر تمہیں امانت مل سکتی ہے دیا دیانت مل سکتی ہے امانت مل سکتی ہے مذہب اسلام دے گا دیانت مل سکتی ہے مذہب اسلام دے گا عورتوں کو عزت ملے گی مذہب اسلام دے گا آبرو ملے گی عزت ملے گی پاک دامنی ملے گی شانتی کا پیغام چاہیے آؤ عزت سے ماننا ہو تو مان لو ورنہ حدیث کہتی ہے ایک وقت وہ ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک پورا دھرم مذہب اسلام ہوگا لائف کا اللہ وجیل ارضی بھائی تو وبرین اللہ اطلاح اللہ کلیمت الاسلام بیز دی عزیز و ذلی ذلیل کے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ماننا ہو تو مان لو ورنہ اس زمین کے اندر کوئی کچا کوئی پکا کوئی پہاڑی پر کوئی دریا میں کوئی ویرانے میں کوئی آبادی میں ایسا گھر نہیں ہوگا کہ محمد کا کلیمہ اس گھر میں داخل ہو کر نہ رہے گا عزت سے ماننا ہو تو مان لو ورنہ تلوار کے ذریعے سے ورنہ خدا کی پھٹکار کے ذریعے سے خدا کے عذاب کے ذریعے سے ماننا پڑے گا کیا نظر آ رہی ہے کامی تم نے ہمارے ساتھ کتنا مذاق نہیں کیا ہمارے ساتھ کتنا کھلواڑا نہیں کیا انیس سو سینتالیس سے لے کر آج تک کتنے فرضی انکاؤنٹر کے نام پر تم نے جو ہے سروج عشرت جہاں کا کتنے عشرت جہاں کی آبرو کو تم نے لوٹا کتنے سہراب الدین کا تم نے قتل عام کیا یاد رکھو لوگوں یاد رکھو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا ہے اللہ نے فرعون کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا تھا اللہ نے نمرود کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا تھا اللہ نے شداد اور قانون کے ہاتھ کو باندھ کر نہیں رکھا تھا اللہ کا ایک قانون ہے اللہ کا ایک دستور ہے اللہ کی ایک سنت ہے اللہ کا ایک طریقہ ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل یہ طریقہ پہلے ہی سے چلا رہا ہے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ کہتے ہیں اس طریقے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ ہے فلما نسو ما ذکرو بھی فتح نہ علیہ اب بابا کلی شعی اللہ کہتے ہیں تم ہماری آیتوں کو بھلاؤ گے ہمارے ہمارے قرآن کے ساتھ ٹھٹا کرو گے ہماری نبی کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے مذہب اسلام کے ساتھ ٹھٹا کرو گے ہم ڈھیل دیں گے ہم ڈھیل دیں گے ہم ڈھیل دیں گے لیکن جب تم اپنے فرونیت کے اندر مست ہو جاؤ گے اپنے دولت کے نشے کے اندر مست ہو جاؤ گے اپنے گھمنڈ کے اندر مست ہو جاؤ گے حتیٰ ادا فری ہو ہوختن نہ زاہوں مبلی مبلسون اللہ کہتے ہیں وہ اچانک پکڑنا پکڑیں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا امریکہ کے اندر جو آندھی آئی امریکہ کے اندر جو طوفان آیا میڈیا اٹھائے نہ اٹھائے امریکہ پریشان ہے برطانیہ کے اندر وہاں جو ہے ٹونی کا جو انجام ہو رہا ہے میڈیا اٹھائے نہ اٹھائے وہ جو جس دلت کی اللہ کی قسم ہندوستان کا چمر اور ہندوستان کی بھنگی عزت کی زندگی گزار رہی ہے ہے لیکن بش اور بلیر کو خود ان کے مقاموں میں خود ان کے ملکوں کے اندر بھنگیوں سے کبتر نگاہ اور بے عزتی سے جو ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے خدا نے پکڑ کر لی ہے خدا نے مواخذہ کر لیا ہے منجارا جس نے کئی عشرت جہاں کی آبرو کا سودا کیا تھا جس نے کئی سہراب الدین کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر مارا تھا خدا کی پکڑ آ چکی ہے اب ان فرضی انکاؤنٹروں کی فائلیں کھل رہی ہیں کئی انجارا کا پوسٹ مارٹم ہوگا اب عدالت کے اندر آئیں گے اب یہ مجرم ٹہرائے جائیں گے اب ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا اب ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا وہ گجرات کا نریندر مودی یہ ہے دلیندر موزی یہ ہے دلیندر موزی یہ نریندر مودی مودی نہیں ہے خدا نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے خدا نے کہا وہ املی لہو نیندا قیدی متین میں نے ڈھیل دے رکھی ہے لیکن جب پکڑ آ چکی ہے وہاں اس نے سیلاب کو دیکھا وہاں اس نے قطبی کو دیکھا بابری مسجد کے قاتلوں کے انجام کو مودی یہ موزی دلندر دیکھ رہا ہے اس نے گجرات کے اندر ہماری ماؤں ہماری بہنوں کی آبرو لوٹنے والوں کا انجام کیا ہے یہ آنکھوں سے اس اس نے نے دیکھ دیکھا سہراب الدین کے قاتل کے انجام کو دیکھا اس نے عشرت جہاں کے قاتل کے انجام کو دیکھا اس نے جہاں کے آبرو لوٹ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کٹ کر کر ہٹلر نے وہ کام نہیں کیا اور جاج بن یوسف نے وہ کام نہیں کیا یہ دلندر موزی نے وہ کام کیا آج قدرت تماشا دکھا رہی ہے بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے لاتور کے اندر انجام کیا ہوا بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے گجرات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کس مرض کے اندر انہیں مبتلا کر دیا بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے آندھرا پردیش کے اندر کیا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس بس کے اندر وہ جا رہے تھے وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی بابری مسجد کو شہید کر کر جانے والے مہاراشٹرا کا ایک قبیلہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا لوگوں نے کہا جب تک تم جو ہے بابری مسجد کے شہید کرنے کے درمیان جن لوگوں کا قتل عام کیا جن مسلمانوں کو شہید کیا ان خبروں پر جا کر معافی نہیں مانگو گے تمہاری روشنی واپس نہیں آ سکتی بابری مسجد قاتلوں کا پیچھا کر رہی ہے سہراب الدین قاتلوں کا پیچھا کر رہا ہے عشرت جہاں قاتلوں کا قسمت کے لٹیروں کا پیچھا کر رہی ہے بلیانہ کا فساد گجرات کا فساد اور جو ہے کشمیر کا فساد اور بھاگل پور کا فساد اور میرٹھ کا فساد بامبئی کا فساد یہ تمام فسادات اپنے قاتلوں کو پیٹ کا پیچھا کر رہے ہیں ان کو ان کے انجام بد تک پہنچائیں گے اما بھارتی کو کس طرح جو ہے بال کی طرح میں سے نکال کر بی جے پی والوں نے پھینک دیا ردمبرا جس نے بابری مجید کی شہادت پر رقص کیا تھا آج اس کا نام و نشان کیا ہے وہی کلیان سکھ جس کی زیر سرپرستی بابری مجید کو شہید کیا گیا آج کون سی خبروں کے اندر اس کا نام لیا جاتا ہے وہی اڑوالی کہ جس نے یہ کہا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت کے صفحے اول میں میرا نام آنا چاہیے لبراہن کمیشن کے سامنے ہاتھ باندھ کر معذرت اس نے چاہی کہ معاف کرنا بابری مجید کو شہید کرنے والا میں رہی ہوں اما بھارتی کا انجام کیا ہوا ایک ایک قاتل کو اللہ تعالیٰ زمسر زمین کے اندر پکڑ پکڑ رہا ہے مواخذہ کر رہا ہے میرے بھائی اب جو ہے ہندوستان والوں کو برادران وطن کو بتا دو اسلام کا پیغام کیا ہے مسلمان قوم کیا ہے قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اذان کیا ہے نماز کیا ہے ہم نے تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا اے قربان جائے رحمت للعالمین اللہ نے یہ کہا ومار صلی کا اللہ رحمت للعالمین ہم نے آپ کو نماز دے کر بھیجا یہ کہہ سکتا تھا ہم نے آپ کو روزہ دے کر بھیجا ہم نے آپ کو دین اسلام دے کر بھیجا ہم نے آپ کو کلام پاک کی یہ ایک سو چودہ صورتیں دے کر بھیجی ہم نے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ کو دے کر بھیجا قربان جائے باری تالا تو نے یاد کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تو کیسے کہا اللہ کا اللہ رحمت اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے باعث بھائی سے رحمت بنا کر بھیجا بھیجا بھی تو رحمت بنا کر بھیجا مذہب کا نام اسلام ماننے والے نے کا نام مسلمان ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں السلام علیکم تعریف ہے المسلم من سلم المسلمون مل لسانی ہی ویدی بدر کا مارکا ہے رمضان کا مہینہ ہے کڑاکے کی لو چل رہی ہے کڑاکے کی دھوپ چل رہی ہے حلق سوکھ رہا ہے حلق کاٹا ہو رہا ہے جان میں جان جا رہی ہے صحابہ کراب نے آقا سے فرمایا اے آقا دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آقا کی دعا کو قبول کر لیا برسات ہوئی اللہ کا کرنا یہ ہوا تھا کہ یہ نشیبی علاقوں میں تھے یہ نیچے کے علاقوں میں تھے صحابہ تین سو تیرہ کی جمع تھی اور وہ جو کفار لڑنے آئے تھے وہ اونچے علاقے میں تھے پورا پانی بہ کر یہاں پر آیا صحابہ کرام نے کھڈے بنائے ہاؤس بنائے پانی کو جمع کر لیا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے ہی خدا بند خدوس نے ان کو جو ہے منہ کی کھلائی اور پہلی شکست دی خطرے خطرے کے لیے ترسایا کافر لوگ دبے قدم جب حوضوں کے پاس آنے لگے پانی پینے کے لیے آئے دنیا کی قوم دشمن قوموں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے ابو غریب جیل کیا تاریخ بیان کرتی ہے گوانتا نامو بے کی جیل کیا تاریخ بیان کرتی ہے ہندوستان کے تھانے ہندوستان کی جیلیں کیا تاریخ بیان کرتی ہیں قوم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں کس نبی کو گالی دیتے ہو کس دھرم کو گالی دیتے ہو کس دھرم کے ماننے والے کی طرف الزامات کی انگلیاں اٹھا رہے ہو جس نے جنگ کے میدان میں دشمنوں سے برسرے پیکار ہو کر رحمت کا معاملہ کیا کرم کا معاملہ کیا صحابہ نے روکنا چاہا نے فرمایا روکو نہیں وہ بھی ہم بھی طرح انسان ہیں ان کو پانی لے جانے دو ان کو پانی پینے دو دشمن جو برسرے پیکار ہیں دشمنی میں بدر کے میدان میں آ چکے تھے لڑنے کے لیے محاذ قائم کر دیا تھا ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا دنیا والے اپنی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے ہیں یورپ کے علاقوں میں آخا کی بے سے پہلے بھی عرب کے علاقوں میں نام کا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا کہ جنگ کے میدان میں جن قیدیوں کو قید کر لیا جاتا ایک کھلے میدان کے اندر شیر کو چھوڑ دیا جاتا درندے کو چھوڑ دیا جاتا بھوکے شیر بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا جاتا اور پھر وہ شیر اور اس قیدی کی لڑائی ہوتی اور پھر وہ شیر انسان پر جھپٹ پڑتا اور اس کے ٹکڑے کرتا تو پھر یہ لوگ دیکھ کر اس کا مذاق کرتے اور دیکھ کر لطف اندوز ہوتے آخا نے فرمایا بدر کے جو ستر قیدیوں کو قید کیا گیا ہر ایک کو ایک جو جوڑا دیا جائے ہر ایک کو عزت کے ساتھ رہا کیا جائے آقا جس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیدی کو باندھا گیا آپ تڑپ رہے تھے ارے قبیسو آ جاؤ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں تمہاری زندگیاں بن جائیں گی تمہاری زندگیاں سور جائے گی امن کا پیغام ملے گا شانتی کا پیغام ملے گا شانتی کی تلاش میں رشوتیں لے رہے ہو شانتی کی تلاش میں نقلی دوائیاں بیچ رہے ہو شانتی اور امن کی تلاش میں ملاوٹی غذائیں بیچ رہے ہو شانتی اور امن کی تلاش میں اور نقلی مڈل پانے کے لیے پھر فرضی انکاؤنٹر کا معاملہ کر رہے ہو آؤ میرے آقا کو دیکھو میرے محبوب کو دیکھو کائنات کے مولا کو دیکھو کہ مسجد کے اندر تڑپ رہے ہیں بل بلا رہے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کے قتل کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر تڑپ رہی ہو بل بلا رہی ہو پوچھا صحابی نے اے آقا کیوں تڑپ رہے ہیں کیوں بل بلا رہے ہیں فرمایا کہ اس قیدی کے ہاتھ کو تیز باندھ دیا گیا ہے خدا جانے اس کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی تب جا کر ہاتھوں کو لوس کیا گیا اس رسیوں کو ڈھیلا کیا گیا آخا نے راحت کی سانس لی سماما بن اسال قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا صرف گجرات کے اندر گیارہ بارہ مسلم نوجوانوں کو یہ کہہ کر یہ دلندر موزی کو قتل کرنے آیا تھا ان کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر مار دیا گیا یہ تھی تمہاری تعلیم یہ تھی تمہارے ہندوستان کا سیکولرزم یہ تمہاری جمہوریت کا سبق ایک رحمت کا سبق بھی تھا کہ سمامہ بن مثال قتل کرنے کے ارادے سے آتا ہے حضرت سعید العمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو بھانپ لیتے ہیں اور اس کو گرفتار کر کر لے جاتے ہیں تلاشی لی جاتی ہے تو ایک تلوار نکلتی ہے کو پوچھا جاتا ہے وہ سچ سچ اگل دیتا ہے کہ مجھے نے آخا کو ختم کرنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ اس نبی کو ختم کر کر اب میری نبوت کا راج ہوگا تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھ دیا جاتا ہے قاتلوں کے ساتھ آقا کی ہستی کے ساتھ مذاق اڑانے والوں کے ساتھ آقا کے قتل عام کے ارادے سے آنے والے کے ساتھ اور خود اقرار کر رہا ہے قاتل باندھ دیا گیا آقا نے پوچھا سماما آپ کیا سمجھتے ہیں میرے بارے میں اس نے بڑا عقل مندانہ جواب دیا اگر آپ قتل کرو گے خونی کا قتل کرو گے اگر آپ جان بخشو گے ایک شریف انسان کو جان بخشو گے ایک عزت والے کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے دوسرے دن پوچھا سماما تمہارا کیا خیال ہے پھر وہی جواب دیا تیسرے دن پوچھا تو سماما مینو سال نے وہی جواب دیا پھر آخا نے فرمایا کہ اس کو رہا کر دو اس کو چھوڑ دو سماما مینو سال کو چھوڑ دیا گیا وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا ہندوستان میں کسی وزیر اعظم کو ہندوستان کے اندر کسی ایم ایل اے کو ہندوستان کے کسی منسٹر کو ہندوستان کے کسی کاؤنسلر کو قتل کرنا تو باپ کی بات صرف جو ہے وہ بکرا کاٹنے کی چھری لے کر جائے تو قتل کا الزام لگا کر فرضی انکاؤنٹر کے اندر اس کو مار دیا جاتا ہے بن سال کا جو ہے جرم ثابت ہو چکا تھا وہ اپنے قاتل ہونے کا اعتراف کر چکا تھا بن سال کو جب رہا کر دیا گیا تو بن سال اپنی قوم کی طرف نہیں گیا مسئلے میں منورہ کے ایک باغ کے اندر گیا جس باغ کی سینچائی کی جا رہی تھی وہاں پانی جا رہا تھا سماما امین سال نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آیا فرمایا آخا اپنا ہاتھ مبارک آپ سامنے کیجیے تو پوچھا کیوں فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آنا چاہتا ہوں ان تین دنوں کے اندر میں نے دیکھ لیا آپ کے اخلاق کیا ہیں آپ کے کردار کیا ہیں آپ کا کیریکٹر کیا ہے قاتل کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ قاتل نے آ کر آپ کے ہاتھ پر ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا تم ہمیں الزام دیتے ہو اکشر دھام مندر کا حوالہ دے کر کہ ہم مندروں کے بارے میں وہ کوئی اور ہوگا وہ دہشت گرد ہوگا وہ فلا ہوگا فلا ہوگا ہماری تعلیمات دیکھو ہمارا مذہب دیکھو ہمارا قانون دیکھو ہماری نبی کے فرمودات کو دیکھو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سید الانبیاء امامت فرماتے تھے جہاں جبریل امین کی آمد اور رفی جہاں صدیق مختدی بنتا تھا جہاں فاروق مختدی بنتا تھا علی عثمان صحابہ کرام بنا کرتے تھے وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ کا دار السلطنت تھا پارلیمنٹ ہاؤس تھا وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فوجیوں کے سف سالار کا اڈا تھا وہاں پر ایک بدوی آ کر پیشاب کرنے لگتا ہے ایک کافر آ کر پیشاب کرنے لگتا ہے تم کہتے ہو کہ ہم مندروں کو ڈھانے والے ہم ہمارے پاس مسجد کے اندر آ کر پیشاب کرنے والا مسجد کے اندر آ کر غلازت کرنے والا تم خوب پھینکو خنزیر کے گوشت کو پھینکو تم غلازت کو پھینکو تم قرآن کی توہین کرو تم نبی کی توہین کرو خدا کی پکڑ تمہیں آئے گی خدا کا عذاب تمہارے ساتھ آئے گا لیکن ہمارا اخلاق ہمارے کیریکٹر ہماری سیرت ہمارے آقا کی تعلیم یہ ہے صحابہ مارنے کے لیے دوڑے مسجد تو نظر آ رہی تھی یہ کوئی ایسی ویسی جگہ تو نہیں تھی مسجد نظر آ رہی تھی صحابہ مارنے کے لیے دوڑے نے فرمایا خاموش رہو مارنے سے مسجد پاک نہیں ہو جاتی تو صحابہ کہا خاموش رہو صحابہ خاموش ہو گئے آخا گئے ایک جو ہے ڈول کے اندر پانی لے آئے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کافر دیہاتی کے پیشاب کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے جس کے پیروں کے ذرے پر زمین و آسمان قربان زمین و آسمان کے خزانے قربان کیا تعلیمات ہیں دل میں غیروں کے لیے کتنی محبت ہے دشمنوں کے لیے کتنی جگہ ہے خبیصوں کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا تمہیں نظر آتا ہے دہشت گردی کیا نظر آتی ہے تمہیں تقریب کاری کون سی بات سے تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ ہے وہ سینیا کے اندر قتل عام کرنے والے سولہ سولہ تیرہ تیرہ سال کی بچ یہودیوں پر تیرہ تیرہ یہودی کتے نسارا عیسائی کتے زنا بل جبر کر کر ان کو باندھ کر رکھ کر ان سے عیسائی بچے پیدا کر کر ان سے یہودی بچے پیدا کرتے ہیں وہ تمہیں دہشت گرد نظر نہیں آتے آقا کے زمانے کے اندر جو غزوات ہوئے غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آخا بنف سے نفیس شریک ہوئے سریا اس کو کہتے ہیں جس میں آخا شریک نہیں ہوئے لیکن اپنے حکم سے جہاد کے لیے بھیجا اس کے اندر پورے مسلمانوں کی طرف سے اور غیر مسلموں کی طرف سے قتل کیے گئے شہید جو ہوئے آقا کے پورے زمانے کے جو غزوات اور سرایا ہیں جو لڑائیاں ہیں کہ تمہیں آج دہشت گردی نظر آتی ہے دس سو اٹھارہ دس سو اٹھارہ کی تعداد کہ وہ ہیں کہ جن میں مسلمان اور غیر مسلمان مارے گئے اور شہید ہو گئے صرف بیت المقدس کی فتح کے وقت جو صلیبی جنگ ہوئی ایک کروڑ بیس لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تم کہتے ہو مسلمان دہشت گرد آقا کے پورے لڑائیوں میں ایک ہزار اٹھارہ دس سو اٹھارہ مسلمان بھی غیر مسلم بھی مارے گئے اور شہید ہوئے صرف ایک سلیبی جنگ کے اندر بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پتہ کرنے سے پہلے جو سلیمی جنگ ہوئی ایک صرف جنگ کے اندر مسلمانوں کا جو سفایا ہوا ایک کروڑ بیس لاکھ کی تعداد کے اندر ہوا کون دہشت گرد ہے کون قاتل ہے کون خونی ہے آقا جس نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گاؤں والے اعرابی نے پیشاب کر دیا ہاتھوں سے صفایا کیا ہاتھوں سے پوچھا صحابہ دیکھ کر کب خاموش رہنے والے صحابہ بھی صفائی میں لگ گئے تہارت میں لگ گئے اس کے بعد جب مسجد صاف ہو گئی کہ دیہاتی گیا اب جا کر پورے قبیلے کو پورے خاندان کو لے آیا صحابہ کہنے لگے ایک دوسرے کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس قبیز کو مار دیتے اس قبیز کو پنشمنٹ دیتے سزا دیتے اب دیکھو پورے قبیلے کو لے آیا ہے تو اس نے کہا اس قبیلے کو اب پیشاب کروانے نہیں لائے ہیں پورے قبیلے کو آخا کے ہاتھ پر ایمان ب مشرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھانے کے لیے لائے یہ تعلیمات ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخا درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے ایک جو ہے بدوی آیا اور ایک قاتل آیا اور اس نے جو ہے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نیام سے تلوار کو نکال لیا فرمایا کہ اے آخا تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے آخا کی زبان سے نکلا میرا اللہ مجھے بچائے گا اتنا کہنا تھا کب کپی تاری ہو گئی اور وہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی آخا نے اٹھا لیا چاہتے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے آقا نے فرمایا تجھے مجھ سے کون بچائے گا اب تو تک کافر مذہب اسلام کا ماننے والا نہیں تھا تو اس نے کہا آقا آپ بچائیں گے آقا نے فرمایا میں تجھے کچھ نہیں کرتا جا معاف کر دیا فوراً مشرف اسلام ہو جاتا ہے فتح مکہ کے موقع پر آقا دو عالم جو رب محمد الرزم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکت المکرمہ کے اندر گئے ایک ایک قاتل آنکھوں کے سامنے تھا وہ بھی تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے وہ بھی تھا جو آپ کے راستے کے اندر کانٹے ڈالا کرتا تھا وہ بھی تھا جو آپ کے اوپر اون کی اوجھڑی کو ڈالا تھا وہ بھی تھا جب حرم محترم کے اندر <coughs> آقا سجدے کے اندر گئے تھے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی کو ڈالا تھا وہ بھی تھا جو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کو قتل کیا تھا ہجرت کے موقع پر تیر کو پھینکا تھا جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے اتنا خون نکلا اس کا نام تھا ہبار بن اسود وہ سوراخا بھی تھا جس نے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ زندہ یا مردہ جو پکڑ کر لائے گا ایک ہزار لال اونٹ بطور انعام کے دیے جائیں گے آخا مکت المکرمہ گئے کون کہتا ہے آج آخا کی تعلیمات کے بارے میں آخا کی سیرت کے بارے میں آخا کے کیریکٹر کے بارے میں مسلمانوں مسلمانوں کے بارے میں اسلام کے بارے میں حدیث کے بارے میں کون آج جو ہے انگلیاں اٹھاتا ہے وہ اپنی خبر لے اپنے ملکوں کی خبر لے اپنی ماں اور بہنوں کی خبر لے اپنی بیٹیوں کی خبر لے ان کی آبرو کا خیال کرے ان کی عزت کا خیال کرے اور ان کے جو ہے تحفظ کا خیال کرے آقائد عالم صاحب وسلم جب گئے سوراخا بھی تھا اور ابو جہل کا بیٹا بھی تھا وہ لوگ بھی تھے جو آپ کے جو ہے قتل کے پیچھے تھے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے شیب ابھی طالب کے اندر تکلیفیں دی وہ لوگ بھی تھے جو تائب کی سرزمین کے اندر آپ کے جسم کو لہو لہان کیا کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ بھی تھا کہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہا وہ عثمان بھی تھا جو آپ کو دھکے دے کر نکال دیا تھا قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان رحیمی پر آپ کے شان کریمی پر قربان جائے کہ اللہ نے سچ فرمایا صلی اللہ کا اللہ رحمت عالمین اللہ نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے بھائی سے رحمت بنا کر بھیجا قربان جائے آپ گئے مکے کے اندر ایک ایک کافر کا بدلہ لے سکتے تھے آپ سرافا کا بدلہ لے سکتے تھے آپ ہبار بن اسمت کو سوری پر لٹکا سکتے تھے آپ گلیوں کے اندر جس نے کانٹے ڈالے جس نے کیچڑ کو ڈالا جس نے آپ کو ساحر کہا جس نے آپ کو مجنون کہا جس نے آپ کو شاعر کہا ایک ایک کا بدلہ لیا جا سکتا تھا کس کو کہہ رہے ہو ہو یہ دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے یہ تقریب کاری کی تعلیم دیتا ہے قربان جائے راوی بیان کرتا ہے کہ جب اونٹ پر بیٹھ کر آخا دو عالم وسلم مکے کو فتح کرنے جا رہے تھے آجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ کا سر مبارک اتنا جھک رہا تھا اتنا جھک رہا تھا کہ بار بار آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی تھی آجزی یہ تھی مسکنت یہ تھی انکساری یہ تھی اور آپ مکے کے اندر گئے سب ڈر رہے تھے ابو سفیان خوف کھا رہے تھے نہ صرف یہ کہ ابو سفیان کو معاف کیا فرمایا کہ من دخلا دار ابھی سفیان بہو آمین کہ جس طریقے سے کعبے کے خلاف کو پکڑ کر چمٹنے والا محفوظ ہو جاتا ہے میرا دشمن ابو سفیان اسے تو پناہ ہی دی میں نے میں نے اسے معاف کر دیا لیکن جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ بھی محفوظ خود ہو گیا جس عثمان بن مزون نے آپ کو دھکے دے کر نکالا وہ ڈر رہا تھا وہ کام رہا تھا کہ آج آخا مکے میں آئیں گے مجھے دھکے دے کر نکالیں گے کہا کہ عثمان کہاں ہے عثمان ڈرتے ہوئے آیا فرمایا عثمان یہ لو خانے کعبہ کی چابی اور یہ تمہاری نسل میں قیامت تک چلے گا ایسی شان رحیمی ایسی شان کریمی ایسا آپ ایسا درگزر کا معاملہ کرنے والا تم تاریخ کے اندر بتاؤ پوری ہسٹری کے اندر بتاؤ کہ آخا نے جو رحم کا معاملہ کیا جو کرم نے سلوک کی تعلیم دی جو یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دی جو بچوں کے ساتھ شفقت کی تعلیم دی جو جانوروں کے ساتھ ایک جگہ صحابہ کرام چولہا جلا رہے تھے آخا نے فرمایا اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ چولہا جلاؤ صحابہ نے پوچھا کیوں فرمایا کہ اس جگہ کی بل ہے تمہارے چولہا جلانے کی وجہ سے چوٹیاں خام مر جائیں گی جس نے مخلوق معمولی سی چوٹیوں پر رحم کا معاملہ کیا کرم کا معاملہ کیا کیا ایسے آخا کی تعلیمات دہشت گردی کی تعلیمات ہوگی میرے بھائی اس وقت مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت اپنے آپ کو احساس کم طریقہ شکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ دنیا کا دستور ہے یہ دنیا کا قانون ہے کہ حق کے ساتھ باتیں قاتل ایسا برسر پیکار ہوتا ہے گالیاں دیتا ہے الزامات لگا دیتا ہے اللہ دینا کال الناس جب جو ہے لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ جمع ہو چکے ہیں اور تمہارے خلاف الزامات لگا رہے ہیں فزاد ہوں ایمانا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آیا ایمان مسلمانوں کا بڑھتا ہی گیا ہمارا ایمان بڑھے گا فرانس کے اندر پردے پر پابندی لگائی گئی یہ لکھ کر رکھو دنیا میں اتنے پردے فروخت نہیں ہوئے جتنا فرانس کے اندر فروخت ہوئے کلام پاک کو جھوٹا لکھا گیا امریکہ کے اندر الف کیا کر رہے ہو کون بجا رہا ہوں امریکہ کے اندر الفرقان الحق کے نام سے جب جھوٹا قرآن لکھا گیا کلام پاک جتنا امریکہ کے اندر بکا دنیا کے اندر کہیں اور نہیں بکا آپ حیرت کریں گے اسرائیل جس کے بارے میں قرآن نے کہا جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذلت اور مسکنت کی گوئی فرمائی اللہ وہ ایسا اسرائیل جو امریکہ کو جکڑے ہوئے ہے جو اسلام کا دشمن ہے جو مسلمان کا دشمن ہے جو فلسطین کے خون کے اندر نہاتا ہے جو فلسطین کے عورتوں کی عزتوں آبرو سے کھیلا کرتا ہے دن اور رات اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے اسرائیل کے اندر سال گزشتہ جو ان عالم کے اندر انقلابات آ رہے ہیں ایسے اسرائیل کے اندر ستر مسلمانوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ستر اسرائیلی ایک اسرائیل کی قیمت بھی ایک ایک ہزار انسانوں کے برابر ہے کتا ایمان لا سکتا ہے خنزیر کلمہ پڑھ سکتا ہے اسرائیل امریکہ کا کتا ہے پالتو کتا ہے ناجائز نسخے سے پیدا ہوا حرام کا پنڈا ہے وہ کبھی اسلام کے قریب نہیں آ سکتا یہ اسلام کی سر بلندی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ اسلام کی جو ہے بالادستی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ سال گزشتہ اس اسرائیل کے اندر ستر افراد نے ایمان اور اسلام کے کلیمے کو قبول کر لیا امریکہ جیسا ملک آئے دن وہاں چرچے فروخت ہو رہی ہیں انشاءاللہ پوری دنیا کے چرچوں میں اذانے بول پوچھیں گے انشاءاللہ پوری دنیا کے مندروں کے گھنٹے ختم ہو جائیں گے وہاں پر اذانیں ہوں گی وہاں پر نمازیں ہوں گی ہمیں فکر نہیں ہے بابری مسجد کی بنانے والا اللہ بچانے والا اللہ قائم کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہم نہیں ہماری ضروریت ہماری آل اولاد اس کو سجدوں سے آباد ہوتا ہوا دیکھے گی وہاں کے میناروں سے اذانیں سنے گی اس لیے کہ ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں ہم دین کے سپاہی نہیں انا نہ ذکر وہ انا لہو لہا اللہ کہتا ہے ہم نے دین کو اتارا ہم دین کے حفاظت کرنے والے ہیں وہ دین کی حفاظت کر لے گا وہ جو ہے فرشتوں کو بھیج کر جنات کو بھیج کر وہاں جو ہے بیت المقدس سے یہودیوں کے قبضے سے چھڑا دے گا بیت المقدس کے اندر اذان ہوگی بیت المقدس کے اندر نماز ہوگی بیت المقدس کے اندر کلام پاک کی تلاوت کا جو ہے مظاہرہ ہوگا بابری مسجد کے اندر بھی ہوگا گجرات کی ان مساجد کے اندر بھی ہوگا جن مسجدوں کو راتوں رات شہید کر دیا گیا فکر ہمیں نہیں فکر ملک کے لوگوں مردوں کو کرنا چاہیے کہ ان کے امن کا کیا ہوگا ان کی شانتی کا کیا ہوگا ان کی عورتوں کی عزت و آبرو کا کیا ہوگا ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا ان کی بہوؤں کا کیا ہوگا ہم نے تو یہی دیکھا امری جیسا امریکہ جیسے ملک کے اندر ایک سال میں بیس ہزار لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں فلپائن کے اندر مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے برطانیہ کے اندر مائیکل جیکسن جس نے پوری دنیا کو تھرکتا ہوا جس نے پوری دنیا کو ناچتا ہوا دیکھنا چاہا تھا آج وہ کلیما پڑ چکا ہے اس کا بھائی جرمن جیکسن وہ بھی کلیما پڑ چکا ہے مائک ٹائسن کلیما پڑ چکا ہے اسی طرح انگریزی فلموں میں کام کرنے والے انگریزی فلموں کے اندر ناچنے والے کئی جو ہے اداکار اور کئی کلاکار آج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیما پڑھ چکے ہیں آج جو ہے کلام پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو تشویش ہے کہ امریکہ کیوں کلام پاک کو ختم کرنا چاہتا ہے ان کو تشویش ہے کہ امریکہ کیوں افغانستان کو ہزم کرنا چاہتا ہے ان کو تشویش ہے کہ یہود و نسارا کو داڑھی والوں سے دشمنی کیوں ہے وہ دشمنی جیسے جیسے کرتے ہیں ان کے دلوں میں عظمت بڑھ رہی ہے ان کے دلوں میں محبت بڑھ رہی ہے وہ قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ نبی کی تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ برقعے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ برقعے کو اپنانا چاہتے ہیں جوں جوں اسلام کو دبایا جائے گا یہ اسلام ایسے ہی ابھرے گا جو مسلمان کو دبایا جائے گا ایسے ہی مسلمان ابھریں گے تاریخ بتا رہی ہے چرچوں کا وجود ختم ختم ہو رہا ہے عیسائیت کا نام نشان ختم ہو رہا ہے اب اللہ کے کلام نے کہا فیقون ایک وقت وہ آئے گا مشرق سے مغرب شمال سے جنوب پوری دھرتی کا جو دھرم ہوگا وہ مذہب اسلام ہوگا پوری دھرتی کا جو قانون ہوگا وہ مذہب اسلام ہوگا لکھ کر رکھ لو یہ جو فلائی اوور ہیں تم جب چڑھو گے تو وہاں پر ایک ننگی عورت کی تصویر ٹنگی ہوئی ملے گی وہاں تمہیں ویمل کے کپڑے کی شو روم کے نام پر ایک مادر ذات برہنا چڈی پہن کر لڑکی نظر آئے گی ایک وقت وہ آئے گا کہ تمہیں کہا جائے گا اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کا نام لو ایک وقت وہ آئے گا وہاں پر بورڈ لگا ہوگا کہ نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ الحمد کہو آج تم ٹرینوں کے اندر بیٹھتے ہو آج تم بسوں میں بیٹھتے ہو غیر اللہ کی مورتیاں نظر آ رہی ہیں ایک وقت وہ آئے گا کہ ڈرائیور تم سے کہے گا کہ کہ یہ تم اسلامی مملکت میں اللہ کی حکومت میں تم ہو اللہ کی سلطنت میں ہو پڑھو سبحان اللہ سخر وما کنہ لہو اور کہے گا کہ جب تک تم نہیں پڑھو گے یہ بس آگے نہیں بڑھ سکتی ایک وقت وہ آئے گا کہ بازاروں کے اندر امانت ہوگی بازاروں کے اندر دیانت ہوگی ایک وقت وہ آئے گا مشرق سے مغرب تک ایک عورت جائے گی لیکن اس کے جو ہے گہنے کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا عزتیں محفوظ ہو جائیں گی آبرو محفوظ ہو جائے گی عصمت محفوظ ہو جائے جائیں گی یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے یہ حدیث کی پیشن گوئی ہے اس لیے میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں مدرسے چلے ہیں مدرسے بڑے ہیں مسجدیں چلے ہیں مسجدیں بڑے ہیں حفاظ خود ہندوستان کے اندر ڈھائی ہزار حفاظ ہر سال کے اندر دیتا ہے ساڑھے چار ہزار علما اور مفتیان کرام یہ ہندوستان صرف دیتا ہے جس ہندوستان کے اندر ساڑھے چار ہزار علما مفتیاں پیدا ہو رہے ہوں ہر سال جہاں ڈھائی ہزار اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں رکھنے والے پیدا ہو رہے ہوں جہاں جس علاقے کے اندر چھ چھ سات سال کا معصوم بچہ اپنے سینے میں کلام پاک کو محفوظ کرنے والا ہو اس کو مٹانے کی بات کر رہے ہو اس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہو مٹانے والے مٹ جاؤ گے اللہ کا قرآن مٹنے کا نہیں اللہ کا دھرم مٹنے کا نہیں اللہ کا قانون مٹنے کا نہیں منجارا کا حشر کیا ہوا مودی کا حشر کیا ہوا ٹھاکرے کا حشر کیا ہوا انجام جو ہے کلیان سنگھ کا انجام کیا ہوا بابری مسجد کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا سہرابین کو فرضی انکاؤنٹر کے اندر قتل کرنے والے کا انجام کیا ہوا خدا ڈھیل تو دیتا ہے خدا معاف نہیں کرتا الخلق عیال اللہ یہ پوری دھرتی کے اندر جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبا ہے اللہ کے کنبے کے ساتھ کوئی چھیڑ کرے گا فساد کرے گا تقریب کرے گا خدا اسے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عزت کے ساتھ جینے اور عزت کے ساتھ مرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالی ہمیں مذہب اسلام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخا کے طریقوں کو قدر دانی کرنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے آمین واغردان الحمد للہ رب العالمین